محترم صدر محترم وائس چانسلر صاحب محترم اساتذہ محترم مہمان السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ قرآن مجید مسلمانوں کی امتیازی خصوصت اسلامی مذہب کی امتیازی خصوصت یہ بتاتا ہے کہ وہ کہ دنیا حسن حسنت دین اور دنیا دونوں کی بھلائی چاہتا ہے دونوں کی بھلائی کی اجازت دیتا ہے انہوں نے بھلے بننے کی کا راستہ ہمیں بتایا ہے کل کے لیکچر میں اسلام کے دین کے متعلق کچھ چیزیں میں آپ سے عرض کر چکا ہوں اور ہم اس دین کے سلسلے میں بھی دیکھ چکے ہیں کہ جہاں ایک طرف نماز روزہ اور حج جیسی روحانی چیزوں کا ذکر ہے وہیں اس میں زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے جو مالی چیز ہے اور اسے رکن ایمان رکن دین بنایا گیا اس پر کسی آئندہ دن مزید روشنی ڈالی جا سکے گی آج میرے پیش نظر صرف یہ بتانا ہے کہ کن حالات میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر مجبور ہونا پڑا اگر میں کہہ سکوں کہ حکومت قائم کرنا ہے مجبور ہونے کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ نبی دنیا کا طالب نہیں ہوتا دنیا اقتدار وہ نہیں چاہتا اس کے باوجود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ایک مملکت قائم بھی کرتے ہیں اور اس مملکت کے آنکھوں میں کی حیثیت سے حکمرانی بھی کرنا چاہیے یہ کن حالات میں ہوا اور کس طرح یہ مشکل کام انجام پا سکا اور پھر اس مملکت میں جیسا کہ ہم ابھی دیکھیں گے جس کا وجود ہی نہ تھا ہر چیز نظم و نسق کے متعلق آپ نے قائم فرمائی اور ایسا نظم و نسق چھوڑا کہ آپ کے بعد وہ صدیوں تک چلتا رہا اور انسانیت اس سے فائدہ اٹھاتی رہی بہرحال قبل اس کے کہ اسلامی مملکت کے متعلق کچھ معلومات ہم حاصل کریں غالباً بے محل نہ ہوگا کہ جزیر نمایا عرب میں اسلام سے پہلے مملکت کے سلسلے میں کیا صورتحال پائی جاتی تھی اس کی طرف کچھ مختصر کا اشارہ کر یہ حیرت انگیز بات ہے کہ جنوبی عرب میں یمن میں شہر روما ہی نہیں شہر ایتھنس کے وجود میں آنے کے پہلے سے ہی مملکت پائی جاتی دوسرے الفاظ میں عرب کا تمدن یورپ کے قدیم ترین تمدنوں سے بھی زیادہ اور ان مملکتوں میں جو یمن میں قائم کی گئی تھی صبا اور مائن کی سلطنت ہے ان کا نظم و نظ اچھا خاصا ترقی یافتہ نظر آتا ہے اور اس کے آثار سے وہاں کے کتبات سے استعمال کر کے جو معلومات حاصل کیے گئے ہیں اس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عربوں کو حکمرانی کا جس کے معنی ریا فلاح و بہبود کا انتظام کرنا اس سے بہت دلچسپی رہی اور وہاں ایسے کارنامے کیے گئے کہ آج ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ اس چھوٹے سے ملک میں سہرائی ملک میں یہ کام کیسے انجام تھا مثال کے طور پر قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا ہر شخص جانتا ہے کہ سیر العارم وہاں ایک مرتبہ وجود میں آئی تھی ایک مقام پر ایک نہر یا ایک دریا پر تالاب بنایا گیا تھا اور اس کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے بہت سا نقصان ہوا اور وہاں کی رعایا کو ملک چھوڑ کر کے وطن کر کے دیگر ممالک میں جا کر بسنے پر مجبور ہونا پڑا تھا تو عرض کرنا یہ ہے کہ یہ تالاب جو یمن میں آج بھی موجود ہے ٹوٹی ہوئی حالت میں اتنا عظیم شان ہے کہ اس کی مرمت ہی کے لیے کئی ارب روپیہ درکار یہ اس زمانے کا ذکر ہے جب ہی شہر ایتن وجود میں بھی نہیں آیا تھا بہرحال میں اتنے قدیم زمانے کی حالات جو بھی ہمیں معلوم ہے تفصیل سے بیان نہیں کروں گا عرض کرنا یہ ہے کہ یمن میں بلقیس کی حکمرانی حضرت سلیمان کی ہم اثر ہے اور اس کے بعد عرصے دراز تک مختلف حکمران وہاں حکومت کرتے رہے اور وہاں کی فطری زرخیزی بھی وہاں کے مختلف قیمتی جو پیداواریں ہیں ان کی وجہ سے اس پر حملے بھی ہوتے رہے ایشیا کے لوگ بھی یمن پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے رہے افریقہ کے لوگ بھی یورپ کے لوگ بھی چنانچہ یونانیوں نے بھی یمن پر حملہ کیا تھا اور ان کے یونانی قدرے بھی آج تک ہمیں یمن میں بعض مقامات پر ملتے عہد نبوی سے عین پہلے وہاں کے حکمرانوں کو شکست دے کر حبشہ کے ایک بادشاہ نے یمن پر قبضہ کیا اور پھر کہتے ہیں کہ اسے جو عیسائی تھا جس نے اپنے پائے سنا میں ایک عظیم شان گرجا بھی بنایا تھا جلن ہوئی کہ لوگ صحرا یا مکے کی حج کے حج کے لیے کیوں جاتے ہیں چنانچہ اس نے ایک فوج تیار کی اور کعبے کو ڈھانے کے عزم سے کعبے مکے کی طرف روانہ ہوا اس کا قرآن مجید میں قصہ مشہور ہے سورہ سیل میں علم طرح اصحاب الفیل وغیرہ یہ اس زمانے کا ذکر ہے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے کو تھے چنانچہ ہمارے مالک لکھتے ہیں کہ جس سال اصحاب الفیل کا مکے پر حملہ ہوا اسی سال رسول اکرم پیدا ہوئے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مقامی باشندوں کی مرضی کے خلاف تھا یعنی یمن پر حبشیوں کی حکومت چنانچہ مقامی یمنی باشندوں نے نیشنلسٹ تحریک کہیے یا جو بھی بہرحال انہوں نے کوشش کی کہ ان سے نجات پائے اور اس غرض کے لیے یمن کے سردار ایران گئے اور ایران کے بادشاہ سے درخواست کی کہ وہ انہیں مدد دے اس روایت کے دلچسپ الفاظ یہ ہیں ایک سردار نے کسرا سے کہا کہ ہمارے ملک پر کووں نے قبضہ کر لیا ہے اور آپ ہمیں مدد دیجیے تو اس نے پوچھا کہ کون سے قبضے ہندوستان کے قبضے یا افریقہ کے قبضے تو بہرحال اس طرح کی کچھ دلچسپ چیزیں اس میں ملتی ہیں ہے کرنا یہ ہے کہ کسرا نے یہ خیال کیا کہ عرصے سے مجھے تمنا تھی یمن پر قبضہ کروں اب یہ موقع خدا داد ہاتھ آیا ہے اسے فائدہ اٹھانا چاہیے اس نے فوج سے مدد کی یمنی سرداروں کی مقامی باشندوں کے تعاون اور ایرانی فوج کی کوشش ان دونوں کی مدد سے ان حبشیوں کو شکست ہوئی اور اس علاقے پر کہنے کو ایک مقامی سردار ہی کی سرداری میں یمنی حکومت قائم کی اس زمانے میں مکے سے عبد المطلب یمن جاتے ہیں اور اس حکمران کو اپنی طرف سے اپنے ملک کی طرف سے مبارکباد پیش کرتے ہیں جس کے بغیر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یمن اور مکے کے تعلقات بہت قریبی تھے اور ضمن یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اس سفر کے دوران میں یمن کے اس بادشاہ نے عبد المطلب کو بطور تحفے کے دیا ان کی داڑھی سفید ہو گئی تھی یا فطرتاً وہ بلون تھے یعنی ان کی داڑھی کا رنگ ان کے بالوں کا رنگ سفید تھا اس کے باعث لوگ ان کو بوڑھا سمجھتے تھے چاہے وہ بوڑھے نہ ہوں تو انہیں خضاب دیا کہ اس کے ذریعے سے تم اپنے بال کو کالے بنا سکتے ہو اور جوانی حاصل ہو سکتی ہو راویوں نے لکھا ہے کہ جب انہوں نے اس کا استعمال کیا اپنے گھر پہنچے تو بیوی بچے بھی ان کو پہچان نہیں سکے پھر شاید بیوی نے یا کسی نے ایک کان آنے بیت سنائی ان کو کہ یہ آپ کی جوانی تو مصنوعی جوانی ہے اور اس کی وجہ سے تم حقیقت میں جوان نہیں بنو گے پھر اس کے بعد سے انہوں نے خطاب کا استعمال ترک کر دیا یمن میں یمنی حکومت حکمران برائے نام رہا جلدی ہی ایرانیوں نے اپنے اس قبضے اپنی فوج کی موجودگی سے بیجا فائدہ اٹھا کر اسے بے دخل کر دیا اور خود ہی وہاں حکومت کرنے لگی اس کی ہم بعد میں دیکھیں گے ایک تھوڑی سی اہمیت سیرت النبی میں پیدا ہو جاتی ہے یعنی عہد نبوی کے اباخر میں جب یمن مسلمان ہوا تو اس زمانے میں ایران میں ایرانی حکومت کو کمزور ہونے کی ضرورت پیش آئی تھی یعنی اس کی جنگ ہوئی تھی بیزنٹائن رومی سلطنت سے جس میں اسے شکست ہوئی تھی اور ایران میں شاہ گردی ہونے لگی تھی اس صورتحال سے فائدہ اٹھا کر یمنیوں نے ایرانیوں کے خلاف بغاوت کی اور اس وقت یمن کا جو ایرانی گورنر تھا اس نے اسلام قبول کیا اور اس طرح اپنے آپ کو اور اپنے ہم نسل ایرانی ساکنوں کو جو یمن میں تھے بچانے کی کوشش کی تھی تو یہ ایک انٹرنیشنل کشیدگیاں وغیرہ اس سلسلے میں یمن میں پیدا ہو گئی مجھے اس سے زیادہ بحث نہیں بہرحال بحث کرنا یہ ہے کہ عرب میں قدیم ترین حکومتیں ہمیں یمن میں نظر آتی مگر صرف وہیں نہیں اور مقاموں پر بھی حکومتوں کا پتہ چلتا ان کی تفصیلوں میں گئے بغیر میں اب مکے کی طرف عوض کرتا ہوں کیونکہ رسول اکرم کی ولادت وہاں ہوئی اور ہم اول یہ معلوم کریں گے کہ وہاں کوئی حکومت تھی یا نہیں اور تھی تھی تو کس قسم کی حکومت مکے کے متعلق آپ سب اچھی طرح واقف ہیں کہ وہ حضرت ابراہیم کا قائم کردہ شہر ہے حضرت ابراہیم کو جب خدا نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے اسماعیل اور ان کی ماں حضرت حاضر کو فلسطین سے لا کر اس بے بے بے گیا ہو آب مقام پر چھوڑ دیں تو وہاں کوئی آبادی نہیں تھی اور دو چار دن بعد ہی کہنا چاہیے کہ وہاں آبادی کے کا انتظام خدا نے کیا حضرت اسماعیل کو پیاس ہوئی اور ان کے پاؤں کے زمین پر مارنے سے وہاں زمزم کا چشمہ پیدا ہوا اور ایسے مقام پر پانی نمودار ہوا جہاں پہلے کوئی پانی نہیں تھا اتفاق سے ایک قبیلہ وہاں سے گزرتا ہے جسے واقفیت تھی کہ اس مقام پر کوئی پانی نہیں ہے وہاں سے ہمیشہ گزرا کرتا تھا اب اس نے دیکھا کہ وہاں پانی کے آثار ہیں شاید کچھ پرندے بھی اڑ رہے ہیں تو اسے استجاب ہوا اور وہ آ کر دیکھتا ہے کہ وہاں ایک دودھ پیتا بچہ اور اس کی ماں تنہا ایک عورت وہاں ہے اور کوئی نہیں تو ان بدویوں کی عدل پسندی کی ادا دینی پڑتی ہے کہ بجائے اس کے کہ اس پر غاسبانہ قبضہ کر لیں اس مقام پر اس عورت پر بھی غاسبانہ قبضہ کر لیں یا اسے مار ڈالیں وہ اس عورت سے ہی کہتے ہیں کہ اگر تم اجازت دو تو ہم بھی اس مقام پر بسیں گے اور اس پانی سے تم بھی استفادہ کر سکو گی ہم بھی استفادہ کریں گے اور تمہاری اجازت کے معاوضے میں ہم تمہارے اور تمہارے بچے کی سربراہی اور بسرگی کا انتظام کرنے کے لیے تیار ہیں چنانچہ اس طرح اس باہمی تعاون کے ذریعے سے وہاں شہریت کا آغاز ہوتا ہے وہ قبیلے والے وہاں ٹھہر جاتے ہیں معلوم نہیں کتنے آدمی تھے دو چار آٹھ دس آدمی اور پھر وہاں کے پانی کی کثرت کی خبر سن کر کچھ اور لوگ بھی آتے ہیں اور رفتہ رفتہ شہر میں ترقی ہونے لگتی ہے آبادی میں ترقی ہونے لگتی ہے حضرت اسماعیل اپنی ماں کے ساتھ وہیں رہتے ہیں کچھ دنوں کے بعد ان کی شادی مقامی لوگ عورتوں سے قبیلے کے لوگوں سے ہوتی ہے اور ان کی آبادی اس قبیلے کی آبادی مکے میں پھیلتی جاتی ہے اس سلسلے میں ایک چیز کا ذکر کرنا ہے وہ کعبے کی تعمیر اسلامی روایات کے مطابق جب حضرت آدم دنیا میں آئے جنت کی جگہ زمین پر رہنے لگے تو انہیں ایک طرح کی نوشال ہوئی کہ جنت میں وہ دیکھتے تھے کہ فرشتے خدا کی عبادت کے لیے بیت المامور کے اطراف طواف کرتے اور خدا کی عبادت کرتے زمین میں کوئی چیز تھی نہیں کوئی عمارت نہیں تھی کوئی عبادت گاہ نہیں تھی تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ میں اب ان نعمتوں سے محروم ہو گیا ہوں جو جنت میں نظر آتی تھیں تو خدا نے ان کو حکم دیا اور فرشتوں کو مدد کے لیے معمور کیا کہ زمین پر بھی بیت المعمور کی طرح سے ایک عبادت گاہ تعمیر کرے بیت المعمور کے متعلق ہمارے مورخ لکھتے ہیں کہ وہ عرش کے نیچے ایک مکان ہے اور فرشتے عرش کا طواف نہیں کرتے ہیں جو لامحدود چیز ہے کیونکہ خدا کے بیٹھنے کی استفاع کی جگہ ہے اس عرش کے نیچے ایک مسجد ایک بیت المامور تعمیر کی گئی کیا گیا اور فرشتے اس کے بیت المامور کے اطراف طواف کر کے عبادت کرتے ہیں بہرحال اس فرشتوں نے زمین پر بیت المامور کے عین نیچے ایک مقام انتخاب کیا اور وہاں کعبے کی تعمیر کی سمبالیکلی یہ کہنا چاہیے یہ بیان کرتے ہیں ایک حدیث میں بھی وہ الفاظ ہیں کہ اگر بیت المعمور سے کوئی پتھر پھینکا جائے تو کعبے کی چھت پر گرے گا اتنا براہ راست وہ نیچے واقع ہے سمبالیکلی میں اس معنی میں لیتا ہوں اس کے معنی یہ ہے کہ کعبہ ایک کھڑکی ہے وہاں سے چلی ہوئی دعا براہ راست عرش برین پر خدا تک پہنچ جاتی ہے کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہوتی اور کسی اور مقام پر جا کر خدا تک پہنچے کی ضرورت نہیں ہوتی بہرحال یہ کعبہ جو حضرت آدم نے یا حضرت آدم کے لیے بنایا گیا تھا وہ زمین پر رہا حضرت نوح کے طوفان کے زمانے تک اور طوفان میں یا تو وہ منہدم ہو گیا خود ہی یا یہ کہ اس کے احترام کی خاطر خدا نے اس کو اٹھا لیا وہ آسمان پر ہے جو بھی ہو طوفان کے بعد وہاں اس کے کوئی آثار نہیں تھے حضرت نوح کے زمانے میں وہاں تعمیر جدید کا کوئی پتہ نہیں چلتا لیکن ان کے بعد جو بڑے پیغمبر آئے وہ تھے حضرت ابراہیم حضرت ابراہیم کو خدا نے حکم دیا کہ کعبے کی اثر نو تعمیر کہا امنات سراکوں پر لیکن مجھے معلوم نہیں کہ وہ تھا کہا تو روایتیں ہیں کہ خدا نے کہا یہ دیکھو تمہارے سامنے ایک بادل کا ٹکڑا ہے جو اس وقت حرکت کر رہا ہے تم اس کے سائے پر چلو اور جس مقام پر وہ سایہ رک جائے گا وہی مقام ہوگا جہاں کعبہ تھا تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں جن کو صرف ماننا پڑتا ہے ان کی تفصیلیں ہم کچھ بیان نہیں کر سکتے تو حضرت ابراہیم چلتے گئے اس سایہ کے پیچھے سوال ہوتا ہے رات کو کیا کرتے تھے یہ ہمیں کچھ معلوم نہیں بالآخر وہ اس مقام پر پہنچے جہاں کعبہ ہے اور اس بادل نے حرکت ختم کر دی اور وہیں کھڑا ہو گیا تو حضرت ابراہیم نے ان مقاموں پر پتھر لگا کر یا کسی اور ذریعے سے نشانیاں بنائے جو اس سائے کا طول اور عرض ہوتا ہے اور یہ تھا کعبے کا ڈائمینشن پھر وہاں نے وہاں انہوں نے کچھ تھوڑی سی کھدائی کی تو دیکھا کہ پرانے پائے کے آثار وہاں موجود ہیں اس پائے پر ہی انہوں نے نئی عمارت تعمیر کرنی شروع کی اس وقت ان کے بیٹے اسماعیل بھی کافی بڑے ہو چکے تھے چنانچہ اپنے بیٹے کی مدد سے انہوں نے وہاں پر ایک بہت ہی سادہ قسم کی عمارت بنائی یعنی چار دیواریں ہیں جب وہ دیواریں آدمی کے خط سے بھی اونچی ہونے لگی تو اس وقت انہیں ضرورت پہ شاعری ذرا اور بھی بلند کرنے کے لیے ایک پتھر پر کھڑے ہو کر سے اوپر کی جو پتھر لگانے کے مقام ہے وہاں پر تعمیر کر سکے یہ پتھر مقام ابراہیم کے نام سے آج تک بھی موجود ہے ایک زمانے میں وہ کعبے کے سامنے تھا اہم سانے دیوار کے پاس جہاں کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم کی عمارت بناتے تھے پھر ایک بات کے زمانے میں اسلامی مورے بیان کرتے ہیں کہ دفعہ تویان ہی اور پتھر بہ گیا بڑی مشکل سے دستیاب ہوا تو اب اس کو پرانے مقام پر رکھنے کی جگہ کعبے کے اندر رکھ دیا گیا پھر اس کے بعد کے زمانے میں اسے نکالا گیا ایک دوسرے مقام پر رکھا گیا اور اب تازہ ترین صورت حال ہے کہ کعبے کے سامنے اس کو ایک کرسٹل کے صندوق کے اندر بند کر دیا گیا ہے لیکن ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں وہ کعبے کے سامنے موجود ہے بہرحال عرض کرنا یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے ایک عبادت گاہ تعمیر کی اور اس کو خدا واحد کی کا مقام بیت اللہ قرار دیا اس میں ایک چھوٹا سا میں اضافہ کروں گا یہ بتانے کے لیے کہ اس پر ہمیں حیرت نہیں کرنی چاہیے بائبل میں جہاں حضرت ابراہیم کا قصہ ہے اس میں لکھا ہے کہ جب وہ اپنے وطن عراق سے ترک کے وطن کر کے فلسطین آئے تو مختلف مقاموں پر انہوں نے بیت عیل کے نام سے عبادت گاہیں تان بیت وہی لفظ ہے جو عربی میں ہے گھر اور عیل کے معنی ہیں اللہ لفظ ہم کو جبرائیل اسرافیل وغیرہ بہت سے کلمات میں ملتا ہے تو بیت عیل کے معنی بیت اللہ اللہ کا گھر انہوں نے بائبل کے مطابق فلسطین میں مختلف مقاموں پر خدا کی عبادت گاہیں تعمیر کی اور مقامی باشندوں کو بتایا کہ اپنے پروردگار اور خالق کی کس طرح عبادت کریں تو حیرت کیوں ہو کہ جب وہ اپنے اکلوتے پہلو پہلونٹی بیٹے کے ساتھ عرب میں آئے مکے میں بسے تو اس بچے اور اس کی اولاد اور اس کے رشتے داروں کے لیے بھی انہوں نے ایک بیت عید یا بیت اللہ تعمیر کیا اور وہ اب تک چلا آتا ہے قرآن مجید میں ذکر ہے کہ کعبہ دنیا کی دنیا میں وہ قدیم ترین عبادت گاہ ہے جو اللہ کے لیے تعمیر کیا گیا اگر یہ بیان اس معنی میں ہم لیں کہ وہ قدیم ترین گھر جو اب موجود ہے تو اس میں کسی کو اعتراض نہیں کیا لیکن اگر یہ کہیں کہ سب سے پہلی مرتبہ جو گھر تعمیر کیا گیا وہ کعبہ ہے تو اس میں بجود اس کے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں تعمیر ہوئی تھی اس کی طرف ہم نظر ڈالیں ہمیں اس پر اعتراض ہوگا کہ آخر اور بھی تو پیغمبر دنیا میں آ چکے ہیں حضرت ابراہیم سے پہلے حضرت نو اور حضرت ادریس وغیرہ ان کے زمانے میں بھی خدا کی عبادت ہوتی ہوگی اور ان کے ہاں بھی کوئی نہ کوئی عبادت گاہ ہوگا جو کعبے سے پہلا ہونا چاہیے غرض اگر ہم کعبے کو حضرت ابراہیم سے مختصر نہ کریں اس سے پہلے کے پیغمبروں یعنی حضرت آدم کی بنا ہی چیز قرار دیں تو پھر ایران کے بیان میں کسی کو اعتراض نہیں ہو سکے صرف میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ حضرت ابراہیم نے یہ مکان بنایا اس پر مغرب کے لوگوں کو اعتراض اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ وہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے اور بھی مقاموں پر بیت عیل بنائے تھے جب اور جگہ بنائے تھے تو پھر تجاج میں بنانے میں کیوں ہمیں اعتراض ہو بہرحال یہ سلسلہ یعنی بیت اللہ کا حج جو حضرت ابراہیم نے معین کیا تھا اس کا سلسلہ کافی عرصے تک جاری رہا اور اس کے نگران حضرت پہلے حضرت اسماعیل رہے پھر اس کے بعد ان کی اولاد اس کی متولی رہی بعد میں جنگیں ہوئیں بعد میں اور لوگ آ کر مکے پر قابل ہوتے رہے اس کا ایک طویل قصہ ہے جس میں میں اس وقت نہیں جاؤں گا کہنا یہ ہے کہ جس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس وقت مکے کی چند خصوصیتیں ہمیں حیرت ناک حیرت انگیز نظر آتی وہ یہ یہ کہ شہر نہ صرف ایک بہت ہی مالدار تجارتی شہر تھا بلکہ ساتھ ہی ساتھ اس کے نظم و نسق کے لیے ایک سلطنت کا پائی جاتی تھی جس میں بارہ وزیر ہوا کرتے تھے یہ چیزیں ایسی ہیں جس پر جس پر ہمیں حیرت ہوتی میں اس کا کچھ خلاصہ آپ سے بیان کروں گا جہاں تک تجارت کا تعلق ہے وہ حضرت کی ولادت سے بہت پہلے نسل ہا نسل پہلے کی انتظامات کا نتیجہ تھا قرآن مجید کا سورہ سعید سے آپ واقف ہیں جس میں خدا مکے والوں کو یاد دلاتا ہے کہ خدا ہی نے تم کو رحلت و سیف سردی اور گرمیوں کے سفر کے ذریعے سے مال بھی دیا اور خوف سے بھی تمہیں بچایا وہ انہیں یاد دلاتا ہے کہ اس خدا کے تم تمہیں شکر گزار رہنا چاہیے ہوا یہ تھا کہ حضرت کے دادا کے پردادا بہت اوپر کا حصہ ہے انہوں نے ایک مرتبہ یہ طے کیا کہ کعبہ جو جغرافی نقطۂ نظر سے ایک اہم مقام تھا کہ شمال کے لوگ یعنی عرب کے بھی شمال کے لوگ عرب سے بھی جنوب میں تجارت کے لیے جانا چاہتے تو انہیں مکے سے گزرنا پڑتا چنانچہ کہتے ہیں کہ یورپ کی تجارت ہندوستان سے مکے کی راہ سے ہوا کرتی اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ مکے کی کیا اہمیت تھی جغرافی نقطۂ اس زمانے میں ہوائی جہاز میں تھے کہ مکے کو نظر انداز کر رہے ہیں لوگ کاروانوں سے گزرتے تھے اور کاروانوں کو ہر رات کے سفر کے بعد کسی مقام پر رہ کر غذا اور پینے کی چیزیں وغیرہ حاصل کرنی پڑتی تھیں تو مکے میں جو زمزم کا چشمہ تھا زمزم کا کنواں وہ ایسی چیز تھی کہ اسے کسی طرح نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا قابل قابل وہاں سے گزرا کرتے تھے تو انہوں نے اس تجارت کی حیثیت کو اور بھی مستحکم کرنے کے لیے حضرت کے جد امجد نے ایک مرتبہ اپنے بچوں کو ایک ایک بیٹے کو ایک ایک ملک میں بھیجا کہ وہاں کے حکمران سے معاہدہ کر ایک کو قیصر کے پاس بھیجا دوسرے کو کسرا کے پاس تیسرے کو نجاشی کے پاس چوتھے کو یمن کے حکمرانوں اخیال کے پاس اور ان سے معاہدہ یہ کیا کہ ہمیں اس بات کی اجازت دو کہ ہم تجارتی کاروان تمہارے ملک میں لائیں اور وہاں سامان کا تبادلہ ہو ہماری پیداوار یا ہمارے پاس جو سامان بیچنے کا ہوگا وہ تمہارے ملک میں بیچیں گے اور تمہارے ملک کی پیداوار ہم خرید کر اپنے ملک کو لے جائیں گے اور یہ معاہدے طے ہو گئے حکمرانوں نے پسند کیا اس کی تفصیل میں میں نہیں جاؤں گا کہ کیوں انہوں نے یہ قبول کیا بہرحال انہوں نے قبول کیا اس کے لیے ہمارے پاس تفصیلی معلومات ہیں صرف اس وقت میں بیان نہیں کر سکتا ان مکے والوں نے یہ دیکھ کر کہ عرب میں رہنے والے جو قبیلے ہیں وہ لٹیرے ہیں اور تجارتی کاروان کو اپنے ملک سے گزرتا ہوا دیکھ کر انہیں لالچ ہوگا اور ممکن ہے وہ قافلے پر چھاپا مارے اسے لوٹ زیارت کو محفوظ کرنے کے لیے ضرورت تھی کہ کچھ نہ کچھ انتظام کیا جائے چنانچہ ان مکے کے افسروں نے مکے سے جہاں جانا ہے وہاں تک جتنے قبیلے بستے ہیں ہر ایک قبیلے کے سردار سے گفت شنی کی اور اسے کہا کہ اس کاروانی تجارت سے ہمیں جو منفیت ہوگی اس سے کچھ حصہ تمہیں بھی دیا جائے گا چنانچہ اس لالچ میں کہنا چاہیے کہ انہوں نے قبول کیا کہ ہم تمہارے کاروانوں پر حملہ نہیں کریں گے اگرچہ ہمیں آزادی رہے گی تو دوسرے کے کاروانوں کو لوٹے اور اس سلسلے میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ مکی سردار نے کہا کہ اگر تمہارے پاس کچھ بیچنے کا سامان مثلاً بکروں کی عرب میں پیدا ہونے والے گون یا بیلسان کا تیل وغیرہ وغیرہ ان چیزوں کو اگر تمہیں بیچنا ہو تو تمہیں زحمت کرنے کی ضرورت نہیں کہ تم خود جاؤ شام کو اور حبش کو اور وہاں بھیجو وہ ہمیں دے دو ہم اسے فروخت کریں گے اور پوری منفیت بغیر کوئی معاوضہ رہنے کی ہم تم کو پہنچا دیا غرض ان معاشی تشریفوں کے باعث مکے سے شمالی راستے میں مکے سے جنوبی شرقی مختلف مقاموں پر جہاں جہاں انہیں جانا تھا عراق میں اور شام میں اور مصر میں اور ان سب مقامات کے باشندوں سے انہوں نے اس طرح کے حفاظتی انتظام کے معاہدے کر تھے اور یہ تھا باعث جس کے سبب سے مکہ معظمہ عرب کا سب سے بڑا تجارتی مرکز بھی بن گیا تھا اور اسی لحاظ سے وہ انتہائی مالدار شہر بھی ہو گیا تھا اندازہ لگائیے کہ اس کی مالداری کا مدینہ آنے کے بعد ابتدائی زمانے میں ایک اسلامی دستے نے قریش کے مکے والوں مشرقی نے مکہ کے ایک کاروان پر چھاپہ مارا تھا اور اس میں جو مال غنیمت ملا وہ ایک لاکھ درہم تھا ایک لاکھ درہم آج کل ہمیں چھوٹی چیز معلوم ہوگی مگر اس زمانے میں اس کی قیمت آج کل کے کروڑوں روپیے کے برابر ہوتی تو یہ ایک کاروان کا سرمایہ تھا اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فریش کی دولت کا کیا حال ہوگا بہرحال تجارتی نقطۂ نظر سے اور مالدار بننے کے لیے معاشی نقطۂ نظر سے فریش نے یہ انتظام کر رکھا تھا اور مختلف ملکوں کے تاجر قریش سے فائدہ اٹھاتے میں نے کہا یورپ کی تجارت اگر ہندوستان سے ہوتی تو مکہ ہی سے گزرا کرتی تھی جہاں تک سیاسی نظم و نسق کا تعلق ہے شہر مکہ ایک شہری مملکت تھا یعنی ایک ہی شہر جس میں جس کا رقبہ تقریباً ایک سو تیس مربع میل میں نے کیا ہے حدود حرم کے احساس پر اور وہاں کوئی بادشاہ تو نہیں تھی بادشاہ کی جگہ جس کے جس طرح آج کل ہم کہتے ہیں کالجیل گورنمنٹ یعنی ایک مجلس سے گزرا اس کے انتظام کی ذمہ دار تھی اس کی تفصیلیں بھی ہمیں ملتی ہیں بہت ہی مختصراً میں اس کا ذکر کروں گا کہ اس میں دیوانی مقدمات اور فوجداری مقدمات کے لیے دو الگ الگ وزیر تھے اس میں مندر کے یعنی کعبے کے انتظام کے لیے یعنی اس کا دروازہ کھولنے اور بند کرنے کے لیے ایک وزیر پایا جاتا ہے اسی طرح وہاں مذہبی نقطہ نظر سے فال دیکھنے اور یہ معلوم کرنے کے لیے غیر غیر دانوں دانی کے لیے کہ کون سا کام ہمیں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے ان کے پاس تیریں ہوا کرتی تھیں ان تیروں سے وہ مشورہ کیا کرتے تھے تو ان تیروں کی نگرانی کرنے والا بھی ایک وزیر ہوا اسی طرح کعبے پر باہر سے آنے والے حاجی چڑھاوے چڑھاتے تھے ان چڑھاووں کی حفاظت اس کے لیے ایک وزیر پایا جاتا تھا اسی طرح ٹیکسیشن کے لیے بھی ایک وزیر پایا جاتا تھا یعنی شہر مکہ کے باشندے ہر سال اپنے افسر متعلقہ کو کچھ رقم بطور ٹیکس دیتے تھے جس سے اول مقصد یہ تھا یہ بیان کیا گیا تھا کہ اگر کوئی حاجی کسی نہ کسی وجہ سے مکے میں اپنے آپ کو بے بس پانے لگے اس کے پاس پیسے بالکل نہ رہیں اس کے پاس اس کی جو سواری کا اونٹ تھا وہ مر گیا ہو تو ایسے مجبور لوگوں کی مدد کی جائے انہیں غذا مہیا کی جائے انہیں سواری مہیا کی جائے تاکہ اپنے وطن کو واپس جا سکیں اور حج کے زمانے میں ان باہر سے آئے ہوئے مہمانوں کی ضیافت اور مہمانداری کی جائے ان اغراض پر خرچ کرنے کے نام سے ایک ٹیکس لیا جاتا تھا جس کا انتظام ظاہر ہے کہ سے ہونا چاہیے سب ایک اور ادارہ تھا جس کو دارالدوا کہتے ہیں جب کبھی کوئی مشکل سوال پیدا ہوتا مثلاً کسی دشمن کے حملے کا خوف ہے یا کوئی اور کام تو سارے باشندوں کی جگہ ان کے نمائندوں سے گفت ہوتی وہ لکھا ہے کہ ہر وہ شخص جس کی عمر چالیس سال ہو چکتی وہ خود بخود اس مجلس کا اس پارلیمنٹ کا رکن بن جاتا تاریخ بتاتی ہے کہ دو آدمیوں کو اس سے استثنا دیا گیا تھا یعنی چالیس سال نہ ہونے کے باوجود کم سنی اور نوجوانی کے باوجود ان کا اس کا رکن بنا دیا گیا تھا ان میں ایک ہمارے دوست ابو جہل صاحب بھی تھے ان کی فراست اور عقل مندی کا بڑا چرچا تھا چنانچہ اس کو نوجوان ہی نہیں اس کا رکن بنا دیا گیا تھا ایک اور شخص کا بھی ذکر آتا ہے سب سے عجیب و غریب چیز جو مجھے یہاں نظر آتی ہے وہ وزارت خارجہ کا عہدہ ہے وزارت خارجہ کا منشا یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب کبھی کسی بیرونی خدیلے سے گفت شنید کی ضرورت پیش آتی کسی جھگڑے کے تصویر کے لیے کسی لڑائی کے اختتام کرنے اور صلاح کرنے کے لیے یا دشمن کے ہمارے مطالبات کو نہ ماننے کی صورت میں اعلان جنگ کرنے کے لیے غرض وہ تمام تعلقات خارجہ جن کی ضرورت پیش آتی ہے اس کے انتظام کے لیے بھی ایک عہدیدار پایا جاتا تھا ایک وزیر پایا جاتا تھا یہ تمام وزرا جو عہد نبوی تک پائے جاتے تھے ان میں سے اکثر ہمارے لیے بہت مشہور و معروف نام ہے مثلا دیوانی مقدمات یہ حضرت ابوبکر کے فکر وزارت خارجہ یہ حضرت عمر کے فکر اسی طرح فوج کا جھنڈا یا ابو سفیان کے سپورٹ تھا وغیرہ وغیرہ جو بہت ہی مشہور نام تاریخ اسلام میں آتے ہیں وہ بھی اسلام سے پہلے بہت مشہور شخصیتیں تھیں اور مکے کی حکومت نے ان کو ایک خاصا وقی مقام حاصل تھا دوسرے الفاظ میں شہر مکہ میں ایک مملکت پائی جاتی تھی اور یہ مملکت ایک شہری مملکت تھی اور اس کا انتظام بجائے ایک فرد کے ہاتھ میں ہونے کے پوری جماعت کی جماعت کے سپرد کیا گیا تھا یہ ہے مختصر خلاصہ اس سیاسی نظم کا جو پیغمبر اسلام کی ولادت کا شیر مکہ میں پایا جاتا تھا حضور کی ولادت ہوتی ہے ابتدائی چالیس سال تک وہ اس شہر کے ایک شہری باشندے ہیں کوئی ایسی چیز ہمیں نظر نہیں آتی جو قابل ذکر ہو بجوز اس کے کہ اور خبیروں کی طرح رسول اکرم کے خاندان بنی ہاشم کو بھی اس نظم میں حصہ دیا گیا تھا یعنی ایک وزارت اس خاندان کے بھی بھیارت تھی اور یہ وزارت تھی زمزم کے کنویں کا انتظام اس میں منفیت بھی تھی سراج سے ہمیں معلوم نہیں ہوتا لیکن اور مقاموں پر شام وغیرہ میں اس کا پتہ چلتا ہے کہ عبادت گاہ کے کنویں کا پانی حاجیوں کو دیا جائے تو انعام کے طور پر یا ٹپس کے طور پر اس پانی دینے والے کو حاجی اپنی طرف سے کچھ رقم دیا کرتے تھے اگر مکے میں بھی ایسا ہوتا ہو تو ظاہر ہے کہ اس سے کافی منفیت ہوتی ہوگی اور یہ کنواں چونکہ سب سے پہلی مرتبہ زمانے جدید کی تاریخ میں عبد نے دریافت کیا تھا ان کے پاس رہا اور غالباً ایک نئی وزارت کا اضافہ کیا گیا ان کی خاطر شہر مکہ کے انتظام عبد کی جب وفات ہوئی تو انہوں نے یہ انتظام اپنے بیٹوں میں سے ایک ابو طالب کے سپرد کیا ابو طالب دل تو بہت وسیع رکھتے تھے لیکن مالی حالت ان کی خراب تھی اکثر قرض لینے پر مجبور ہو تھے چنانچہ لکھا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ اپنے ہی بھائی عباس سے کچھ رقم قرض لی اور کہا کہ ایک سال کے بعد ادا کر دوں گا ادا نہ کر سکے تو عباس نے ان سے کہا ایک سال کے گزرنے کے بعد میں رقم واپس چاہتا ہوں اگر تم مزید مہلت چاہتے ہو تو اس کے لیے آمادہ ہوں اس شرط پر کہ زمزم کی نگرانی مجھے دے دی جائے تو اس طرح زمزم اب ابو طالب کی جگہ عباس کے قبضے میں آیا اور رسول اللہ کے زمانے میں اور شہر مکہ کی فتح کے وقت رسول اللہ کے عہد میں بھی وہ اسی کے مالک تھے اور اسی کو رسول اللہ نے کنفرم بھی کیا تھا غرض بنی ہاشم کو بھی شہر مکہ کے انتظام میں دستوری طور سے ایک مقام حاصل تھا مگر یہ مقام زیادہ اہم نہ تھا نہ فوج سے تعلق ہے اس کو نہ کہنا چاہیے کہنا چاہیے الندوہ پارلیمنٹ سے تعلق ہے اور نہ عدالت بلکہ چشمہ زمزم زمزم کے کنویں کے پانی کی فروخت یہ ان کا کام ہے کوئی حرج نہیں لیکن عرض کرنا یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے انتظام میں کوئی مقام حاصل نہیں وہ آپ کے دادا کو حاصل تھا دادا کے بعد ایک چچا کو اس چچا کے بعد دوسرے چچا کو وہ انتظام ملتا ہے اور غالباً عباس کے بعد عباس کے بیٹوں کو ملے گا رسول اللہ کو وہ عہدہ ملنے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا یہ چیز قابل ذکر اس لیے ہے کہ بعد کے زمانے میں جب اسلام شروع ہوتا ہے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں کیا نظم و نسق قائم ہو اور شہر مکہ میں ان کی کیا حیثیت ہو خلاصہ یہ ہے کہ شہر مکہ میں جو لوگ مسلمان ہوتے رہے ان کی تعداد بہت ہی آہستہ آہستہ بڑھی لیکن وہ تھے سارے ہی خدیبوں کے اور انہوں نے مملکت کے اندر مملکت ایک بنا لی یعنی ان کے پاس کوئی علاحدہ رغبہ مملکت نہیں تھا مکہ مکاہی میں رہتے تھے لیکن اگر انہیں عدالتی مسئلے کی ضرورت پیش آئی تو وہ ان افسروں کے پاس نہیں جاتے جن کے پاس مکے میں دلگستری کا کام تھا اگر انہیں فوجی دفاع کے سلسلے میں ضرورت پیش آئے یعنی اپنے آپ کی حفاظت تو شہر مکہ کے جو افسر جنگ تھے وہ تو ان کی جان کے دشمن تھے غرض یہ کہ ہر کام میں وہ رسول اللہ سے رجوع کرتے اور رسول اللہ ہی ان کے قانون ساز بھی تھے ان کے کمانڈر ان چیف بھی تھے ان کے کہنا چاہیے کہ بادشاہ بھی تھے ہر چیز رسول اللہ کی ذات تھی جلدی ہی مسلمانوں کو مکہ خیر باد کہنا پڑا اور رسول اللہ بھی مدینہ چلے گئے اور مکے کے اکثر مسلمان بھی مدینہ جا بسے جیسا کہ اپنے گزشتہ لیکچر میں میں اشارت آپ سے عرض کر چکا ہوں اگر مکے کے مشرق رسول اللہ کی ہجرت کے بعد ان کو چین سے رہنے دیتے انہیں ستانے کا سلسلہ جاری نہ رکھتے تو ممکن تھا کہ مسلمان اپنے اس نقصان کو بھول جاتے اور ایک نئے ملک میں نئے زندگی کو بسر کرنے لگتے مگر مکے والوں نے ان کو دھمکی دی اور حملہ کرنے کا انڈیا ظاہر کیا اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو مواقع کا انتظام کیا کہ جو مہاجرین مکہ تھے ان کو شہر مدینہ کی معاشیات میں داخل کر دیا جائے ان کے بسر بس کا انتظام کیا جائے اور ان کو اطمینان خلف عطا ہو جائے یہ انتظام بہت آسانی سے ممکن ہو گیا مدینہ کے انصار کی فراغ دلی اور اسلام دوستی کے باعث اس کے بعد جو کام ہوا اس کا تعلق ہمارے موضوع سے ہے یعنی مملکت کا خیام مدینہ میں کوئی مملکت پائی ہی نہیں جاتی تھی اسلام سے پہلے قبیلے تھے اور ان قبیلوں میں بھی آپس میں خانہ جنگی ہمیشہ ہوتی رہتی تھی چنانچہ آخری جنگ ہجرت سے پانچ سال پہلے ہوئی تھی اس میں بہت سی شدید خون ریزی ہوئی تھی اور اس کے اثرات خود اسلام پر بھی پڑتے ہیں چنانچہ اشارتن میں دو چیزوں کا ذکر کرتا ہوں لکھا ہے کہ جب مدینے میں کچھ لوگ اوس کے قبیلے کے مسلمان ہوئے اور کچھ لوگ حضرت قبیلے کے مسلمان ہوئے تو چونکہ ان دونوں قبیلوں میں جھگڑا تھا اگر امام حضرتی ہوتا تو اوسی مسلمان اس کے پیچھے نماز پڑھنے سے انکار کرتے اگر اوسی امام ہوتا تو حضرتی لوگ اس کے پیچھے نماز اس لیے ضرورت پیش آئی کہ مکے سے ایک امام بھیجا جائے تاکہ اس کے پیچھے اوسی اور دونوں نماز پڑھ ایک اور واقعہ اس سے بھی زیادہ افسوسناک ہم کہہ سکتے ہیں نظر آتا ہے نے مدینہ میں ایک بہت ہی اچھے اور راسخ العقیدہ اور اسلام کے لیے سرگرمی سے کام کرنے والے مسلمان تھے سعد ابن معاذ یہ ایک قبیلے سے تعلق رکھتے تھے حضرت کے جب رسول اللہ ہجرت کر کے خدا پہنچتے ہیں تو وہ مقام تھا اوسیوں کا وہاں پہنچنے پر بہت سے لوگ رسول اللہ کو جو پہلے دیکھ چکے تھے مکے میں اقبا کی بیتوں میں وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں سلام عرض کرتے ہیں اور مہمان نوازی کے فرائض انجام دیتے ہیں ان میں سعد معاذ نظر نہیں آیا تو رسول اللہ نے خود پوچھا کہ سعد معاذ کہاں ہے تو شرمندگی کے انداز میں خبا کے باشندے اوسیوں نے کہا کہ گزشتہ جنگ بواس میں انہوں نے ہمارے بعض سرداروں کو قتل کیا تھا انہیں ضرورت نہیں ہو سکتی کہ ہمارے علاقے میں آئے یہ دونوں مسلمان تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ رسول اکرم کو حکومت کرنے کے لیے کن دشواریوں کا سابقہ تھا مدینہ مدینے بہرحال اسی رات کو رات کا کافی حصہ گزرنے کے بعد ایک شخص آتا ہے رسول اللہ سے ملنے کے لیے کچھ بھید بدلا ہوا کچھ چہرے پر نقاب ڈالا ہوا تو بزرگ کے سامنے پہنچتا ہے تو نقاب اٹھاتا ہے اور یہ تھے رسول اللہ حیرت سے پوچھتے ہیں کہ تم کیسے نے کہا آپ تشریف لائیں اور میں آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہوں ناممکن تھا جان پر کھیل کر حاضر ہوا اس وقت رسول اللہ کوشش کرتے ہیں کہ قبیل اوس والے ان کو سرکاری طور پر کہنا چاہیے پناہ دینے کا اعلان کریں کہ اگر وہ آئیں تو کھلا آ سکتے ہیں اور انہیں کوئی اوسی شک نہیں ستایا گا مگر وہ ہچکتا اللہ آپ خود حکم دیجیے ہم تعمیر کریں گے ہم خود ہو کر امن دینا نہیں چاہتے تو بڑی مشکلوں کے بعد آخر ایک سردار نے اوسیوں کے اس کو قبول کیا چنانچہ وہ گئے سعد ابن معاذ کے مکان پر اور ان کو ساتھ لے کر آئے دونوں ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر رسول اللہ کے سامنے آتے ہیں دن کے وقت اور اوش کے سارے لوگ ان کو دیکھتے ہیں کہ ان کے سردار نے کو پناہ دی ہے پھر اس کے بعد سے امن قائم ہوتا ہے تو اس سے آپ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مدینے میں حکومت کتنا مشکل کام تھا اور کن تدبیروں سے رسول اللہ نے آہستہ آہستہ ان مشکلوں کو دور کیا تھا اس ابتدائی کام سے فارغ ہونے کے بعد رسول اکرم نے ایک تجویز پیش کی کہ مدینہ میں ایک چھوٹی سی مملکت سلطنت قائم کی جائے اس سے ایک دوہری دشواری پیدا جنگ بواس کے بعد مدینے والوں نے یہ سوچا کہ آئے دن کی جنگ ہم سب کے لیے نقصان کا باعث ہے اس کو ختم کرنا چاہیے کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح ختم کرے کیونکہ اگر کوئی بادشاہ بنایا جائے تو وہ الف قبیلے کا ہوگا یا بے قبیلے کا ہوگا اور ان میں چونکہ آپس میں جلن اور انعد ہے یہ ناممکن تھا کہ اوس کا اگر شخص بادشاہ بنایا جائے تو خزرجیوں کو پسند آئے خزرجیوں کا بادشاہ ہو تو اوسی اسے قبول کریں بہرحال ایک حضرتی سردار کو جو بہت مالدار بھی تھا جس کی عقل مندی کا بھی چرچا تھا اور جس کی عدل گستری کو بھی لوگ مانتے تھے کہ وہ اچھا شخص ہے اس کے متعلق حضرتیوں نے طے کیا کہ ہم اسے بادشاہ بنا دیں یہ تھا عبداللہ ابن ابئی بن سلو اس کے متعلق انہیں توقع تھی کہ اس کی ذاتی قابلیتوں کے باعث اوسی بھی اسے قبول کر لیں چنانچہ اس کے لیے ایک تاج شہریاری بھی تیار ہونے لگا جس کی فرمائش یہودی سناروں کے سپرد کی گئی اس اسنا میں رسول اللہ تشریف ہیں ظاہر ہے کہ مسلمان شدہ اوسیوں اور حضرتیوں کو اب عبداللہ بن ابئی بن سلون سے کوئی دلچسپی نہ رہی اس کا نتیجہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عبداللہ بن عبی بن سلول کو رسول اللہ سے نفرت پیدا ہوگی یہ غاصب ہے میرے اقتدار اور میری بادشاہت اور میری تاجداری میں وہ حارض ہو رہا ہے سنا چاہیے شخص ساری عمر منافق رہا آئے دن اسلام کے لیے دشواریاں پیدا کرتا رہا حضرت عائشہ پر جو عفق کا الزام لگایا وہ بھی صاحب کی کارگزاری کی اور بھی جو کام وہاں پر مسلمانوں کے خلاف ہوئے اس میں بھی اس کا ہاتھ نظر آتا ہے جنگ تبو کے زمانے میں رسول اللہ کو قتل کرنے کی ایک سازش ہوئی تھی اس میں بھی اس کا دخل تھا بہرحال ایک طرف تو عبداللہ بن ابئی بن سلول کی وجہ سے مسلمانوں کو دشواری پیش آنے والی تھی سیاسی نظم و نظم دوسرے ایک عیسائی شخص تھا یہ اوس والا ابن سلول ہے حضرت والا اوس کا جو سردار تھا وہ ابو عامر راہب کے نام سے مشہور ہے جو عیسائی تھا عیسائی کتابوں کے پڑھنے سے بائبل کے پڑھنے سے یہ معلوم ہو چکا تھا کہ ایک نبی آخر زمان کے آنے کا امکان ہے چنانچہ اس سے تمنا تھی کہ وہ میں خود جب رسول اللہ آئے تو وہ جا کر حضور سے جھگڑتا ہے کہتا ہے کہ تم جھوٹے نبی ہو اصل میں نبی مہو تو میں ہوں مجھے ہونا چاہیے تم جاہل ان پڑھ ہو میں فلاں فلاں اس کی وجہ سے بھی مسلمانوں کو بہت سی دشواریاں شروع ہی سے پیش آتی ہیں میں ان سب میں نہیں جاؤں گا بہرحال رسول اللہ نے وبا کی جگہ اب اس مقام کو پر رہنا پسند کیا جو اوسیوں کے نہیں خزرجیوں کے علاقے میں اس کی وجہ بخاری امام بخاری نے بیان کی ہے کہ وہ آپ کے قریبی رشتے دار تھے عبد کی ماں ایک مدینے والی یہ قبیل خزرج چنانچہ اپنے کہنا چاہیے کے علاقوں میں حضور نے رہنا پسند کیا اس لیے قبا سے نکل کر اس مقام پر گئے جہاں نجار کا قبیلہ بستا تھا وہاں قیام کیا اور جلدی ہی وہاں ایک جلسہ طلب کیا گیا شہر مدینہ کی آبادی کے جو مختلف عناصر تھے ان سب کے نمائندے اس میں مسلمان بھی تھے مہاجرین و انصار اس میں غیر مسلم بھی تھے جو عرب بھی تک اسلام نہیں لائے تھے ان کے نمائندے جو یہودی وہاں بستے تھے جو عیسائی وہاں بستے تھے اور ان کے سامنے حکومت کے قائم کرنے کی تجویز پیش کی گئی اور اس تجویز کو اکثریت نے قبول بھی کیا لکھا ہے کہ دو یا چار اوسی قبیلے والوں قبیلوں نے انکار کیا میرا گمان ہے کہ اس سے مراد ابو عامر راہد کا خاندان ہوگا اور اس کے قریبی رشتے دار ہوں گے انہوں نے اس میں اس کی شرکت سے انکار کیا اس طرح ایک مملکت قائم ہوتی ہے جو ایک شہر پر بھی نہیں بلکہ ایک شہر کے کچھ حصے سب سے اہم چیز علمی نقطۂ نظر سے جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس مملکت میں حکمران اور ریا کے جو حقوق و فرائض ہوں گے ان کو تحریر طور سے مرتب کیا گیا دوسرے الفاظ میں اس مملکت کا دستور مرتب کر کے سب کے سامنے پیش کیا گیا سب کے مشورے سے اسے لکھا گیا اور ایک تحریری دستاویز خاص قابل ذکر چیز یہ ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا تحریری دستور ایک امی شخص کے ہاتھوں دنیا میں آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس دستور کی اگر میں تحلیل ہی شروع کروں تو اس کے لیے بھی کم سے کم ایک پورا دن مجھے درکار ہوگا مختصراً یہ عرض کرنا ہے کہ اس میں ایک طرف تو یہ اعلان کیا گیا ہے کہ یہ مملکت ساری دنیا کے سامنے ایک مستقل اور خود مختار ہوگی اسی طرح اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس میں مسلمان بھی ہوں گے غیر مسلم بھی بسیں گے اور یہ بھی سراہت ہے کہ غیر مسلموں کو ان کے دین کی پوری آزادی تھی چنانچہ ایک دفعے کے الفاظ ہیں للمسلمین دین ہوں کا دین یہودیوں کو ان کا دین جتنے بھی وہاں لوگ بستے تھے ہر ایک کو دینی آزادی کا بھی اتنا لایا گیا تھا اسی طرح دفاع کے سلسلے میں اس کا انتظام کیا گیا تھا اور وہ ایک خاصی اہمیت کا حامل ہے اولا میں یہ کہوں کہ حضرت کو اس حکومت کا صدر تسلیم کیا گیا منتخب کیا گیا پسند کیا گیا غالباً خالص دنیاوی نقطۂ نظر سے ہم اس پر غور کریں تو وجہ یہ نظر آتی ہے کہ یہ ناممکن تھا کہ اوشیوں کا کوئی بادشاہ مقرر کیا جائے کیونکہ خدرجی اسے قبول نہیں کرتے خدرجیوں سے منتخب نہیں کیا جا سکتا کہ اوسی اسے قبول نہیں کرتے اسی طرح مسلمانوں کے اور جو وہاں طبقے تھے باہر سے آئے ہوئے مہاجرین مثلاً بلال حبشی وغیرہ وغیرہ تو مختلف وجوہ سے سوائے اس کے کوئی چارہ بھی نہیں تھا کہ رسول اکرم کو اس حکومت کا صدر منتخب کیا جائے تجویز ہی نے پیش کی تھی آپ کے گردا دونوں آپس میں لڑنے والے قبائل کے لوگ آپ پر اعتماد رکھتے آپ کو نبی مانتے تھے اسی طرح آپ کی غیر جانبداری آپ کی عدل گستری آپ کی عقل مندی آپ کی فیاضی ان سب کا لوگوں کو چند مہینوں کے عرصے میں تجربہ ہو چکا تھا جب سے کہ حضور وہاں آ چکے تھے حضرت حالت صدر منتخب ہوتے تو اس دستور میں شراحت ہے کہ جنگ کے سلسلے میں جو ہمارے قابل ذکر ہیں تو نہ امن اور نہ جنگ قابل تقسیم چیز یعنی اگر امن ہو تو اس سلطنت کے ساری باشندوں کے لیے ہوگا اور جنگ ہو تو سارے باشندوں سے یہ نہیں کہ چند چند لوگ صلاح کریں دوسرے لوگ جنگ مجبور ہیں امن اور صلاح کی مرکزیت اور ناقابل تقسیم ہونا ایک اہم چیز تھی اور پھر اس میں یہ بھی سراحت ہے کہ اگر جنگ کے لیے باہر جانے کی صورت ضرورت پیش آئے تو کون فوج میں شریک رہے کون فریق فوج میں شریک رہے نہ رہے اس کا اختیار رسول اللہ کو آپ کمانڈر ان چیف سے بھی زیادہ اختیارات رکھتے ہیں نہ صرف جنگی انتظام کریں گے بلکہ جنگ کے سیاسی پہلو پر بھی آپ ہی کا دخل رہے گا عمل رہے گا اور اپنی فوج سے ان تمام لوگوں کو آپ خارج کر سکیں گے جو مشتبہ ہوں جو فوج کے اندر رہ کر مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہیں البتہ اگر باہر سے کوئی دشمن حملہ آور ہو اس کے متعلق سراحت ہے کہ ہر محلہ مدافعت براہ راست کرے گا اور لوگ ایک دوسرے کی مدد کریں اور یہ بھی کہ فوج میں جو اخراجات ہوں وہ ہر محلہ یعنی ہر قبیلہ خود برداشت کرے اس زمانے میں مرکزی حکومت کے پاس مال نہ تھا حکومت مفلس تھی لہٰذا اس انتظام کے ذریعے ہی دن کا واقعہ اس انتظام کے ذریعے سے ایک تو والنٹیئرس فوج میں حاصل ہوتے ہیں اور وہ والنٹیئر جو ہتھیار بھی خود ہی لاتے ہیں جنگ بھی خود ہی کرتے ہیں جنگ کے زمانے میں اپنے غذا وغیرہ کا انتظام بھی خود ہی کر لیتے ہیں اور حکومت پر کہنا چاہیے کہ خاص بار نہیں پڑتا لیکن فوج کا باغ رسول اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور فوجی انتظامات صرف رسول اکرم ہی فرماتے ہیں اسی طرح اس دستور میں عدل گستری کا بھی ذکر ہے کہ عدالت ابتدائی تو قبیلے وار ہوگی سب لوگ اپنے قبیلے کے سردار کے پاس رجوع کریں گے اگر قبیلے کے ہی دو افراد میں جھگڑا ہوا لیکن اگر فریقین دو مختلف قبیلوں کے ہوں تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ رسول اکرم کے پاس میں آنا پڑے گا اگرچہ انہیں اختیار تھا کہ کسی اور شخص کو بھی اپنا حکم اپنا پنچ مقرر کرے لیکن سراحت ہے کہ آخری حاکم عدالت عدالت عقیل چاہے اسے کہہ دیجیے یا رسول اللہ کی ذات ہو اسی طرح مسلمانوں کے لیے سراحت ہے کہ قانون سازی رسول اکرم فرمائے قانون سازی کا بھی حق آپ کے ہاتھ میں ہے فوجی عدالت کا فوجی نظم و نسق کا انتظام بھی آپ کے ہاتھ میں ہے اور دیگر تفصیلیں جو اس میں آئی ہیں اس کے میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ حکمران کو کیا اختیارات آتی ایک چیز جو غیر معمولی اور ناقابل غیر غیر کہی جا سکتی ہے وہ کچھ دینے کا انتظام ہے جو اس دستور کے اندر بیان ہوتا ہے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کو کسی وجہ سے مالی ذمہ داری ادا کرنے کی ضرورت پیش آئے مثلا وہ دشمن کے ہاتھ قید ہو گیا اور اسے سیری ادا کرنا ہے یا اس نے کسی کو خطا کے طور پر قتل کر دیا تھا خون بہا دینے کی اس کی ضرورت ہے چونکہ یہ فرائض بہت ہی بوجھل تھے تو اس میں سراہت ہے کہ ایسے شخص کو رقم خود دینے کی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ اپنے قبیلے کی دینے کی انجمن کے سپرد وہ کام ہوگا اور وہ انجمن اس کی طرف سے یہ رقم ادا کرے غالباً جیسا کہ یہودی قبیلوں کے متعلق سراہد سے ہمیں پتہ چلتا ہے ہر خبیلے کے سارے باشندے یا کم از کم بالغ لوگ ہر سال اس انجمن کو اپنی طرف سے کچھ چندہ دیا کرتے تھے جو محفوظ رہا کرتا تھا اور جب کبھی فدیہ یا خون بہا دینے کی ضرورت پیش آئے تو اس چندے سے جمع شدہ رقم سے فرائض انجام دیے جاتے لیکن وہ بالکل ہی ایک دوسرے سے جدا انجمنی نہیں ہے ان کو ایک پیرامیڈی پیرامیڈل شکل میں منسلک کر دیا گیا کہ اگر ایک قبیلے کے خزانے میں کافی رقم نہ ہو اور اس قبیلے کے میں کئی حادثے پیش آئے انہیں بہت رقم دینے کی ضرورت ہے تو ایک ہمسایہ قبیلے کی انجمن اچھی مدد کرے گی پھر اس سے بھی کئی تر لوگوں کے قبیلوں کی انجمن مدد کرے گی اور بلاف حکومت مدد کرے گی تو اس طرح ساری آبادی کو دینے کے ایک نظام میں منسلک کر دیا گیا تھا اور اس کا ذکر تفصیل کے ساتھ اس دستور میں جسم ایک ہجری کا آئین تو اسی طرح یہودیوں کے متعلق بھی تفصیلیں ہیں کہ ان پر کیا فرائض ہوں گے کیا واجبات ہوں گے اسی طرح اس کا بھی ذکر ہے کہ ہمارے جو مشترکہ دشمن ہیں یعنی قریش ان کے ساتھ ہم لوگوں کا یعنی اس مملکت کے باشندوں کا کیا طرز عمل ہوگا انہیں مدد دینا ان کے ساتھ روابط رکھنا ان کے ساتھ تجارت کرنا وغیرہ ان کے متعلق تفصیل سے اس میں احکام دیے گئے یہ تھا وہ نظام جو عہد نبوی میں شروع ہوا اور جیسا میں نے عرض کیا کہ یہ مملکت شروع میں ایک شہر بھی نہیں شہر کے ایک حصے میں قائم کی اس کی بڑی تیزی سے توسیع ہوتی ہے اس توسیع کا اندازہ اس سے آپ لگائیے کہ صرف دس سال بعد جب رسول اللہ کی وفات ہو گئی اس کے قیام کے دس سال بعد شہر مدینہ ایک مملکت نہیں بلکہ ایک مملکت کا پائے یا دارالسلطنت تھا سلطنت بہت وسیع ہو چکی تھی جس کے رقبے کا اندازہ جو تاریخی ہمیں دلیلیں ملتی ہیں وہ تین ملین تیس تیس تیس لاکھ مربع کلو میٹر رقبے پر مشتمل حضرت کے غزوات اور حضرت کے بھیجے ہوئے جو سریے تھے ان کے متعلق ہمارے پاس آداد و شمار موجود ہیں کہ کس میں کتنے لوگ تھے کس وقت جنگ ہوئی تھی کن سے جنگ ہوئی دشمن کی تعداد کیا تھی ہمارے کتنے لوگ مرے دشمن کے کتنے لوگ مرے کافی تفصیلیں ہمیں ملتی ان سب کا مجموعہ یہ ہے کہ دس سال میں تین ملین کلو میٹر فتح کرنے کے لیے دشمن کے جو لوگ مرے ہیں ان کی تعداد مہینے میں دو بھی نہیں دس سال میں ایک سو بیس مہینے ہوتے ہیں تو ایک سو بیس کے دگنے دو سو چالیس آدمی بھی ان لڑائیوں میں نہیں مرے اس سے بھی کم دشمن مسلمانوں کے شہدا کی تعداد اس سے بھی کم سب سے بڑا نقصان جو مسلمانوں کو ہوا وہ جنگ عہد میں تھا کہ ستر آدمی مارے گئے تھے ان کی اپنی غلطیوں اور قصوروں کے لیے بہرحال باعث کے مجموعی میدان جنگ میں قتل ہونے والے دشمنوں کی تعداد مہینے میں دو سے بھی کم ہے اس سے ہمیں نظر آتا ہے کہ انسانی خون کی عزت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں کتنی تھی اور کس طرح وہ اس یا بن کر اپنے بعد کے مسلمان حکمرانوں اور فاتحوں کو بتاتے ہیں کہ دشمن سے مقابلہ ضرور کرو دشمن کو شکیت دینے کی کوشش ضرور کرو لیکن بے جا خون نہ بہاؤ منشا یہ تھا کہ دشمن جو آج دشمن ہے آج غیر مسلم ہے ممکن ہے کل وہ مسلمان ہو جائے یا اس کے بچے مسلمان ہوں یا اس کے پوتے مسلمان ہوں لہٰذا اس امکان کے کو ظاہر کرنے میں کبھی اپنی طرف سے کوئی ایسا کام نہ کرو جس پر پچھتانے کی ضرورت پیش ایک طرف سلطنت کا یوں قیام عمل میں آنا اور یوں اس کی توسیع ہونا اور یوں اس کا فوجی نقطۂ نظر سے سوحات میں بہت ہی پرمن ذرائع سے حصہ لینا ایک پہلو ہے دوسرا پہلو یا میرے آج کے لیکچر کا دوسرا حصہ نظم نظمان کا یہ دیکھیں کہ نظم و نسق کے سلسلے میں رسول اکرم نے کیا اقدامات کیے اور ان کے کیا نتائج ہم ابھی دیکھ چکے ہیں کہ مدینے میں کوئی مملکت پائی ہی نہ جاتی تھی رسول اکرم نے پہلی دفعہ اس کو قائم فرمایا لہذا آپ کو پرانے انتظامات وراثت میں بالکل نہیں ہیں وہاں کوئی چیز تھی ہی نہیں نہ کوئی وزارت تھی نہ کوئی خزانہ تھا نہ کوئی فوج تھی کوئی بھی چیز وہاں نہیں تھی ہر چیز رسول اللہ کو خود ہی نقطہ صفر سے پیدا کرنا ان ترقی دینا اس زمانے میں ہمیں اتنے دفتر اور اتنی وزارتیں نہیں ملیں گی جو آج مثلاً دوسری صدی میں ہم اپنے آس پاس ہیں ایک بہت ہی چھوٹی چیز آج کل آپ کو سڑکیں بنانے کی ضرورت عرب میں کوئی سڑکیں نہیں تھی خدر سڑکیں تھیں لوگ گزرتے تھے اور وہی ان کا راستہ اس لیے سڑک کو بنانے اور سڑک کی ریپیریشن کرنے وغیرہ کی کوئی ضرورت تھی ہی نہیں لہٰذا اس کے لیے کوئی نہ ناظم تھا نہ کوئی ڈائریکٹر تھا نہ کوئی انجینئر تھے البتہ اس کے باوجود بھی خود اس چیز میں بھی ہمیں رسول کرنے کے بعد اشارے ملتے ہیں جو اربینزم کے سلسلے میں کارآمد حضور نے فرمایا ہے کہ شہر کے اندر تم گلیوں کو اتنا چوڑا رکھو ادھر ادھر کے کے کے مکان مکان درمیان جو راستہ ہوگا اس کی وسعت اتنی ہے کہ دو لدے ہوئے اونٹ آ اور جا سکے یا دو موٹریں گزر سکیں آسانی کے ساتھ آج کل کے الفاظ جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اکرم کی قانون سازی صرف دینی معاملات کے لیے نہیں تھی ساری چیزوں کے لیے تھی جس میں اربینزم بھی شامل ہے اور تصویروں میں میں نہیں جاؤں گا وقت کی کمی کے بعد سب سے پہلا انتظام تو میں نہیں کہتا بہرحال اہم ترین انتظامات میں سے ایک انتظام سیکرٹریٹ کا میں کہہ سکتا یعنی چند افسر ہوں جن کے سپوت لکھنے پڑھنے کا کام چنانچہ مسعودی نے اور دیگر مہلکوں نے بتایا ہے کہ رسول اللہ کے کاتبوں کے فرائض مختلف تھے چند لوگ نازل ہونے والی وہی کو لکھا کرتے چند لوگ زکوٰۃ کے اندراجات کرتے کتنی رقم کس سے وصول ہوئی کس پر خرچ کی گئی اس کے لیے جنگوں میں جو مال غنیمت حاصل ہوتا اس کو اسلام نے زمانے جاہلیت کے نظام پر داخل نہیں رکھا کہ جس سپاہی نے جو مال لوٹا ہے وہ اسی کو مل جائے بلکہ یہ کہا کہ ساری مال سارے مال غنیمت کو یکجا کیا جائے اور سارے سپاہیوں کو اس میں برابر کا حصہ دلایا جائے تو ضرورت تھی کہ سارے مال غنیمت کو لکھا جائے اور پھر جب وہ تقسیم ہو تو اسی احساس پر اس کے لیے بھی خصوصی کافی تھی اور اس طرح کوئی دس بارہ چیزوں کی تفصیل دی گئی ہے کہ ان کے لیے الگ الگ کاتب پائے جاتی ایک اور چیز جس کا تعلق فوجی نظام سے ہے اور ساتھ ہی مالی نظام سے ہے اس کا بھی میں ذکر کرتے چلوں اور اس پر آپ کو حیرت دی گئی عام طور سے مشہور ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں دیوان قائم ہوا اور اس دیوان کا منشا یہ کہا جاتا ہے کہ سرکاری خزانے سے سپاہیوں کو پینشن دی جاتی تھی اس شرط پر کہ وہ چوبیس گھنٹے اس غرض کے لیے تیار رہے کہ جب حکومت انہیں بلائے گھر بار اور کاروبار چھوڑ کر فوج میں شامل ہو جائے اور فوجی مہم پر روانہ ہو یہ حضرت عمر کی طرف منسوخ اور اس کے لیے حضرت عمر نے جو دیوان قائم کیا تھا اس کی بہت سی تفصیلیں ہمیں ملتی ہیں لیکن حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ اس کا آغاز اہل نبوی میں ہوتا ہے چنانچہ شرح سیر القبیر نامی جو کتاب ہے اس کے مولف تو ہیں امام محمد امام ابو حنیفہ کے شاگرد اور جس کی شرح امام سرقسی نے جو پانچویں صدی ہجرے کے مشہور حنفی مؤلف ہیں انہوں نے لکھی ہے اس نے ایک جگہ بتایا ہے کہ ان کاتبوں میں ایک عہدہ اس غرض کے لیے لکھا کہ ان لوگوں کی فہرست تیار کریں جو نہ صرف جنگ کے قابل ہیں یعنی غالب ہیں ہتھیار اٹھا سکتے ہیں بلکہ اس پر آمادہ بھی ہیں کہ جب انہیں بلایا جائے وہ کاروبار کو چھوڑ کر گھر بار خاندان کو چھوڑ کر فوراً روانہ ہونے کے لیے تیار ہیں تو ایسے لوگوں کو حکومت کی طرف سے رسول اللہ کی طرف سے ایک مستقل روزینہ پینشن ملا کرتی ہے تو یہ ایک غیر معمولی چیز ہے جو حضرت عمر کے دیوان کا آغاز ہے حضرت عمر نے کوئی نئی چیز نہیں کی بلکہ رسول اللہ جی کے قائم کردہ نظام میں میں مزید ترقی دی ان کے زمانے حکومت کی آمدنی بہت زیادہ ہو گئی تو ان کے پینشن بھی بہت زیادہ ہونے لگے حتیٰ کہ حضرت عمر یہ پینشن غیر مسلموں کو بھی دیا کرتے تھے اور مسلمانوں کو بھی دیا کرتے تھے جس کی ہمیں تفصیل ملتی غرض دیوان یا سیکرٹریٹ ایک ایسا انتظام تھا جو رسول اللہ نے خود فرمایا شاید اس سے بھی پہلے مجھے یہ ذکر کرنا چاہیے تھا کہ نماز کے لیے ایک معذم کی ضرورت یہ بھی رسول اللہ نے مقرر ہر چیز والنٹری بیسس پر ہوتی تھی اور جیسے جیسے ضرورت پیش آتی تھی اس کا انتظام تھا چنانچہ لکھا ہے کہ شروع میں جان نہیں پائی جاتی پھر لوگوں کو ضرورت پیش آئے کہ کس وقت رسول اللہ نماز پڑھا رہے ہیں اس کی اطلاع ہو تاکہ ہم عین اس وقت پر آئیں یہ نہیں کہ سارا دن مسجد میں رہیں تو بحث مشاورے کے بعد یہ چیز طے ہوئی کہ اذان دی جائے تو رسول اللہ نے حضرت بلال کو بلال حبشی کو نامزد کیا غالباً اس لیے کہ ان کی آواز بہت ہی بڑی تھی اور آواز میں لوج بھی تھا بہت ہی میٹھی اذان دیتے تھے اور انہیں سے بیان کیا کہ رسول اللہ نے سکھایا کہ کس طرح آزاد کس لفظ کو لمبا کرو کس لفظ کو مختصر کرو یہ چیزیں موسیقی کی رسول اللہ نے ہی انہیں سکھائی تو اسی طرح ایک اور مؤذ بھی مقرر کیا گیا تاکہ ایک ہی آدمی پر سارا بار نہ رہے اور یہ دو آدمی باری باری سے اپنے فرائض انجام دیتے تھے پنج وقتہ آزانیں ہوتی تھیں انہیں یعنی معذنوں میں مؤذنوں کا ایک اور بھی نظر آتا ہے عید کی نماز کے پیچھے لکھا ہے کہ رسول اللہ جب اپنے مکان سے عید گاہ کو جاتے کیونکہ مسجد نبوی ناکافی تھی سارے باشندوں کی نماز کے لیے تو حضرت بلال ایک نیزا سامنے لیے ہوئے رسول اللہ کے آگے آگے چلتے تو پائلٹ کار سے چاہے کہہ لیجیے اور اس طرح رسول اللہ جب مقام پر پہنچ جاتے تو پھر حضرت بلال آمد سے کہتے ہیں اور پھر نماز ادا یہ اس طرح کی چیزیں مذہبی نظام کے سلسلے میں ملتی ہیں مسجد کے اندر مسجد نبوی کے اندر صفائی کی ضرورت تھی ایک حبشی مسلمان عورت والنٹریلی اپنے خدمات پیش کرتی ہے وہ روزانہ مسجد میں جھاڑو دیتی وہ مسجد میں خندی لگائی گئی تھی اس میں چراغ جلاتی اس طرح کے انتظامات کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے جو بالکل ابتدائی حالت میں تھے اور رفتہ رفتہ اس میں ترقی ہوتی ہے ان نظامات میں سے ایک نظام فوج کا بھی دفاع کے لیے فوج کی ضرورت اسلامی حکومت کے پاس مال و دولت موجود نہیں تھا شروع اس کا حل خدا حکیم نے یوں کر دیا کہ جہاد کو مسلمانوں کا ایک فریضہ قرار دیا ہر شخص پر واجب تھا کہ اسلام کی دفاع کے لیے اپنی جان اور اپنے مال کو قربان دے یہ نہیں کہ سو فیصد مسلمان سو فیصد جنگوں میں حصہ لے لیکن اگر حکمران خود ہی بتائے کہ ہمیں اتنے آدمیوں کی ضرورت ہے تو ہر شخص کوشش کرے کہ اپنے آپ کو پیش کرے اور رسول اکرم مثلاً مطلوبہ مقدار کے لوگوں کو چن لیتے اور انہیں اپنی مہم پر روانہ کر دیتے اس سلسلے میں صفا کا بھی ذکر کرنا چاہیے جس کا تعلق تعلیم سے ہے مگر فوج سے بھی لکھا ہے کہ بعض وقت رسول اللہ کو کوئی اطلاع آتی کہ فلاں دشمن نے فلاں کام کیا اسے فوراً تدبیر اختیار کرنے کی ضرورت تھی دشمن کو سزا دیا جائے یا دشمن کا تعاقب کیا جائے مثلا کسی نے مدینے کے ایک گوشے میں چھاپا مارا تو ضرورت تھی کہ فوراً ہی اس کے تعاقب کے لیے کچھ فوج کچھ دستہ روانہ کیا جائے تو اس غرض کے لیے صفحہ کارا مندر تھا رسول ابلم صفحہ کے جو مانیٹر صاحب ہوتے انہیں بلاتے اور کہتے کہ مجھے اتنے آدمیوں کی ضرورت وہ اندر جا کر اعلان کرتے کہ رسول اللہ کو ایک مہم کے لیے اتنے آدمیوں کی ضرورت ہے کون آگے آتا ہے اس طرح ایک سیکنڈ کی نوٹس پر کہنا چاہیے کہ چھوٹی موٹی اگر فوج بھیجنی ہو تو اس کے لیے ایک طرح کی گارنیزن تھی سفاق کا مقام جہاں فوج کے لوگ سوتے تھے اور ان کو رات کے کسی وقت بھی بلایا جا سکتا تھا اور بھیجا جا سکتا لیکن اگر کوئی بڑی مہم بھیجنی ہو تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے تیاریاں کرنی ہوتی ہیں رسول اللہ مسجد میں کسی خطبے میں لوگوں سے کہتے یا جمعے کے خطبے میں یا کسی نماز کے بعد یا غیر معمولی اجتماع کروا کر کہ اتنے آدمیوں کی ضرورت ہے اور لوگ اپنے آپ کو پیش کریں اس اس سلسلے میں یہ ایک دلچسپ چیز ہے کہ ان کے نام نوٹ کیے جاتے ہیں غالباً پتہ بھی نوٹ کیا جاتا اور ان کو بعد میں ان کے دیے ہوئے انڈیکیشن نام پتے وغیرہ کے ذریعے سے انہیں اطلاع بھی دی جاتی کہ تم سب لوگ فلاں مقام پر فلاں دن فلاں وقت تک جمع ہو جاؤ اپنے ہتھیار کے ساتھ اور اپنے آزوقے کے ساتھ اور اپنی ضرورت کی چیزوں کے ساتھ گھوڑا وغیرہ وغیرہ یہ فوج کا نظام تھا مگر صرف یہی نہیں فوج کے سلسلے میں ہمیں اور بے شمار چیزیں ملتی ہیں مثلا لوگوں کو ورزش کرنا اس کی رسول اللہ ہمیشہ ترغیب ہے نشانہ بازی کی عادت کرنا اس کی رسول اللہ ہمیشہ تشریف دلاتے خود بھی وہاں جاتے لوگوں کو انعام دیتے گھوڑ دوڑ کراتے اونٹوں کی دوڑ کراتے آدمیوں کی دوڑ کراتے کشتی لڑانے کے مقابلے اپنے سامنے کرواتے لوگوں کو انعامات دیتے چنانچہ مدینہ منورہ میں آج بھی شمالی دروازے کے پاس ایک مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد سبق سبق کے معنی ہے مسابقت میں جیتنا یعنی گھوڑ دوڑ کا مقام تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ اس مقام پر جو ایک پہاڑی کے دامن میں ہے ایک چھوٹی سی بلندی پر کھڑے ہو جاتے تھے اور جب گھوڑے دوڑتے ہوئے آتے تو رسول اللہ خود تعین فرماتے کہ کون سا نمبر ایک ہے کون سا نمبر دو نمبر تین وغیرہ اور مقرری نے بیان کیا ہے کہ پانچ اول آنے والے گھوڑوں کو رسول اللہ انعام دیا اور یہ انعامات کبھی کھجور کی صورت میں ہوتے کبھی کسی اور چیز کی صورت میں غرض فوج کی تربیت ایک تو فوجی خدمت کا لازمی قرار دیا جانا دوسرے فوج کی تربیت یہ دو انتظامات تھے رسول اللہ نے فرمائے اور ساتھ ہی ساتھ حکومت کا فوجی ذخیرہ بھی آپ نے جمع کرنا شروع کیا ہتھیار خریدنا گھوڑے خریدنا اونٹ خریدنا ان کو سرکاری چراگاہ میں رکھنا تاکہ بوقت ضرورت اگر سپاہیوں کے پاس ان کی ضرورتوں کی چیزیں ناکافی ہوں تو سرکاری طور سے بھی ان کو مدد دی جائے تاکہ انتظامات کے ناکافی ہونے کی وجہ سے فوج کو نقصان اور تکلیف نہ ہو ایک اور چیز جس کا نظام قائم کیا گیا اور جس کا تعلق گیا سیکرٹریٹ ہی سے ہے وہ خطوط کا لکھنا ہے بیرونی قبائل کو بیرونی حکمرانوں کو یا معاہدات کو اور اسی طرح کی چیز چنانچہ بیرونی حکمرانوں کو جو خطوط لکھے جاتے تھے اس سلسلے میں ایک چیز سے آپ کو دلچسپی ہوگی ان مکتوبات نبوی کا سب سے قدیم ذخیرہ مجموعہ جو تیار ہوا اس کو ابو جعفر دیبلی نامی ایک شخص نے ایک پاکستانی شخص نے میں کہہ سکتا ہوں مرتب کیا تھا اور یہ قدیم ترین مجموعہ اس کے بعد اور لوگ بھی اس میں حصہ لیتے رہے اور انہوں نے بھی مکتوبات نبوی کو جمع کرنے کی سعادت حاصل کی بیرونی حکمرانوں کو لکھنا ہی نہیں بلکہ بیرونی حکمرانوں کے پاس سفیروں کو بھیجنا اس کا تعلق بھی سیکرٹریٹ سے ہم کہہ سکتے ہیں اور ہمیں ایسے متعدد نام ملتے ہیں جو سفیر بنے اور اس میں ایک دلچسپ چیز جو قابل ذکر ہے یہ ہے کہ بعض مرتبہ غیر مسلموں کو بھی رسول اللہ سفیر بنا کر بھیجتے اس میں کوئی تعمل نہیں کرنا غالباً فردی صلاحیتیں اور فردی قابل اعتماد حیثیت اس کا لحاظ ہوتا تھا اور اس غرض کے لیے غیر مسلموں کو بھی سفیر بنایا جاتا مجھے اب اس کو روکنا پڑتا ہے نماز کا وقت ہو چکا ہے شاء اللہ السلام علیکم کرم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ آپ کی مہربانیوں سے جسارت پا کر میں ایک گستاخی کروں گا وہ یہ کہ اس وقت صرف سوالوں کا جواب دینے سے پہلے کچھ پرانی تقریری کو جاری رکھوں گا کیونکہ بعض چیزیں ایسی ہیں جن کے بیان کرنے کی ضرورت تھی اور وقت نہ مل سکا کہ نماز سے پہلے وہ عرض کر سلطنت کے جو مختلف انتظامات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں مالیہ کے ذکر کی ضرورت ہے اس میں تعلیم کے ذکر کی بھی ضرورت ہے اور اس میں شاید ازل بستری کے انتظام کی بھی ضرورت ہے ویسے اور بھی انتظامات تھے لیکن یہ تین بڑی چیزیں ایسی ہیں جن پر کچھ کہے بغیر یہ تبصرہ بہت ہی نامکمل تشنا رہے گا جہاں تک مالیہ کا تعلق ہے یعنی حکومت کی آمدنی اور اس آمدنی کا خرچ یہ بہت ہی آہستہ آہستہ ترقی کرتا ہوا نظر آتا ہے یعنی زکوٰۃ جو اسلامی آمدنی کا ایک سب سے بڑا وسیلہ ہے وہ کہتے ہیں کہ سن نو ہجری میں یعنی رسول اللہ کی وفات سے کوئی تین سال پہلے دو سال پہلے نافذ کیا اس سے پہلے کیا ہوتا رہا اس کا جواب مشکل ہے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ قرآن مجید کی مکی آیتوں میں بھی زکوٰۃ کا ذکر ہے اس لیے یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ شروع میں زکوٰۃ یا ٹیکس ادا ضرور کرتی تھی لیکن نہ تو اس کی مقدار معین تھی نہ وقت مقرر تھا اور نہ کوئی جبر تھا ہر شخص خوش دلی کے ساتھ اپنی ملت اور اپنے ہم ملت لوگوں کی خدمت کے لیے رسول اللہ کی خدمت میں حرض امکان کچھ نہ کچھ رقم کچھ نہ کچھ چیزیں پیش کر دیا میں بظاہر کہتا ہوں اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی صلاحت مجھے اب تک اس بارے میں نہیں دوسرا وسیلہ آمدنی کا ایک اور تھا جو مستقل نہیں موقعی ہی ہے میں زکات پر ابھی آپ کو کروں ہی تھا جانے جنگ بھی اور تقریباً ہر جنگ میں مسلمانوں کو فتح ہوتی تقریباً کہتا ہوں مسلم عہد میں مسلمانوں کو مال غنیمت غالباً بالکل ہی نہیں ملے اس طرح سے انہیں ہی ہوئی تھی مال غنیمت کا جو حصہ حکومت کو ملتا ہے وہ حکومت کے خزانے میں رہتا اور رسول اللہ مملکت کی اور ملت کی ضرورتوں پر اس کو خرچ کرتے اس سلسلے میں یہ عمر قابل ذکر ہے کہ زمانۂ جاہلیت میں عرب میں رواج یہ تھا کہ مال غنیمت کو ہر جنگ میں حصہ لینے والا یعنی سپاہی جتنا وہ لوٹ اور حاصل کر سکتا تھا خود لے لیا کرتا تھا یہ نہیں ہوتا تھا کہ اس کو جمع کر کے سارے سپاہیوں نے تقسیم کیا جائے اور البتہ ایک پابندی تھی وہ یہ کہ سپاہ سالار کو ہر سپاہی اپنے مالی غنیمت کا ایک چوتھا حصہ دینے پر مل اسے مربا کا نام دیا گیا ہے جو ہمارے یہاں کے چوتھ کا مترادف کہا جاتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصلاح فرمائی وہ سیاسی نقطۂ نظر سے ایک غیر جانبدار ناظر کے لیے دلچسپ ہے آپ نے اول یہ کہا کہ حکومت کو ایک بٹے چار نہیں ایک بٹے پانچ ملے گا یعنی پہلے سے کم کر دیا اس میں ایک ذیلی فائدہ یہ تھا کہ اگر غیر مسلم لوگ جنگ میں حصہ لینا چاہتے ہیں رضاکارانہ طور پر تو اگر دشمن ہمارے دشمن کی فوج میں جا کر وہ شریک ہوں تو انہیں ایک چوتھا حصہ دشمن کے سردار کو دینا پڑے گا وہی لوگ اگر اسلامی فوج میں آئے تو ان کو ایک بٹے چار نہیں بلکہ ایک بٹے پانچ حصہ دینا پڑے گا ان کے لیے ایک تشریف ہوگی کہ دشمن کے پاس جانے کی جگہ اسلامی فوج میں شریک ذیلی فائدے کے طور پر نہیں دوسری چیز بہت بڑی اصلاح تھی وہ یہ کہ مال غنیمت انفرادی نہ سمجھا جائے بلکہ سارے لوگوں کا جمع کیا ہوا مال غنیمت سارے لوگوں کے لیے ہو حتیٰ کہ ان لوگوں کے لیے بھی ہو جو کسی نہ کسی وجہ سے جنگ میں عملی حصہ نہیں لیتے مثلا جنگ کے وقت <coughs> ہمارے کیمپ کی حفاظت کی ضرورت تاکہ دشمن وہاں کے سامان کو وہاں کے جانوروں کو وہاں کی عورتوں بچوں کو مثلا نقصان نہ پہنچائے اور اس کیمپ کی حفاظت کے لیے چند سپاہیوں کو متعین کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جو جنگ میں عملی حصہ نہیں لیتے ظاہر ہے کہ ان لوگوں کو ان کے حصے سے محروم نہیں کیا سکتا وغیرہ وغیرہ رسول اکرم نے قرار دیا کہ سارا مال غنیمت یکجا کیا جائے اور پھر سارے لوگوں کو اس میں برابر کا حصہ دیا جائے اور اس میں سپاہ سالار اور معمولی سپاہی تک میں کوئی فرق نہیں ہو چنانچہ سپاہ سالار کو بھی اتنا ہی حصہ ملتا جتنا ایک معمولی سپاہی کو اور بظاہر افسروں اور سپاہیوں میں کوئی امتیاز نہیں تھا اور اگرچہ کے فوج کی ٹکڑیاں ہوتی تھیں ان ٹکڑیوں کے سردار نامزد ہوتے تھے لیکن ان کی حیثیت معمولی سپاہیوں کی طرح ہی ہوتی تھی جہاں تک مال غنیمت کا تعلق اور اگر فرق کیا گیا تو اس چیز کا کہ جس کے پاس گھوڑا ہے اس کو مال غنیمت میں سے ذرا زیادہ حصہ دیا جائے اور جس کے پاس گھوڑا نہیں ہے بلکہ وہ پیدل ہے تو اس کو مقابل کم حصہ دیا جائے کیونکہ سوار کے مسارے بھی زیادہ ہوتے ہیں اسے خود ہی کھانا نہیں ہوتا گھوڑے کو بھی کھلانا اور کھلانا ہوتا ہے اس کی نگہداشت کرنی ہوتی یہ <coughs> آمدنی کا ایک دوسرا ذریعہ ایک تیسرا ذریعہ بھی کہا جا سکتا ہے وہ یہ کہ ملک میں جو زراعت ہوتی اس زراعت کی پیداوار کا ایک حصہ قدیم سے اہل عرب کسی نہ کسی کو دینے پر مجبور تھے مثلا مکے میں وہ بتوں پر چڑھایا جاتا چڑھانے کے طور پر دی جاتی تھی وہاں کی جو پیداوار غالباً مدینے میں بھی ایسا ہوا ہوگا اور لوگ اپنی اپنے پیداوار کا کچھ حصہ رسول اللہ کی خدمت میں پیش کرتے ہوں گے تاکہ دینی خدمات کے لیے سخت کیا جائے یہ ابتدائی انتظامات اس انتظامات کے سلسلے میں ایک چیز کا میں ذکر کروں گا حکومت کی آمدنی کی نگہداشت کی بھی ضرورت تھی اور یہ حضرت بلال ہی کے سکون تھا جو معذم بھی تھے اور کہنا چاہیے وزیر خزانہ بھی تھے جب کبھی رسول اللہ کو کوئی رقم خرچ کرنی ہوتی تو حضرت بلال کو بلا کر کہتے کہ فلاں چیز میں اتنی رقم دے دو یا فلاں کام کر دو تو خزانے کے وہ نگران تھے اور لکھا ہے کہ مسجد نبوی کا ایک حجرہ اس کے لیے مخصوص کیا گیا تھا یا مسجد نبوی سے متصل ایک حجرہ بنایا گیا تھا اس پر تالا پڑا رہتا وہ حضرت بلال کی نگرانی میں رہتا اور اس میں سرکاری خزانے کی سرکاری مال کی چیزیں رکھی جاتی بہت عرصہ بعد نو ہجری میں جیسا میں نے کہا ہمارے بعض مفسروں کے مطابق زکوٰۃ کی آیتیں نازل ہوئیں کہ زکوٰۃ ایک واجبی چیز ہے ہر اس شخص کو دینا پڑے گا جو نصاب کا مالک ہو یعنی ایک کم ترین مقدار سے زیادہ اس کے پاس رقم رہے اور وہ رقم مختلف قسم زراعتی ضرورتیں اس کے لیے پیداوار کا ایک حصہ دیا جائے تاجر ہے اس کو اپنے سرمایہ تجارت کے ایک حصے پر رقم دینی ہے کوئی شخص پیشہ ور ہے اس کے لیے کسی کے پاس کانے ہیں کوئلے کی یا لوہے کی یا پٹرول کی جس چیز کی بھی چاہیے اس زمانے کی چیزیں ان سے بھی ایک مقدار حکومت کو دینی تو اس سلسلے میں نہ صرف شہر مدینہ کے لوگوں کو رقم دینے کی پابندی تھی بلکہ ساری مملکت اسلامیہ میں تھی اس غرض کے لیے تحصیلدار جاتے اس کا ایک نظام تھا جو تیزی کے ساتھ سنما کے بعد تیزی کے ساتھ ترقی کر جاتا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہر ملک میں مستقل تحصیلدار کے ذریعے شروع میں مدینے سے تحصیلدار بھیجا جاتا وہ رقم جمع کرتا اور حسب ضرورت مقامی ضرورتوں کو خرچ کر کے بچی ہوئی رقم مدینہ لا کر رسول اللہ کے پاس پیش کرتا بعد میں مقامی محسل تحصیلدار متعین ہوئے غرض یہ کہ حکومت کے مالیے کے سلسلے میں ایک طرف تو آمدنیاں تھیں اور دوسری طرف خرچ پرانے مزید میں آمدنی کے متعلق کم اشارے ملتے ہیں انشاءاللہ ایک بات کے لیکچر میں میں اس پر روشنی ڈالوں گا لیکن خرچ کے متعلق ایک آیت ہے سورہ نو کی آیت ساٹھ اس سے آپ لوگ واقف ہیں اس آیت کو ہم اسلامی بجٹ کے اس سے اخراجات کے اصول کا کے احساس کرا دے ان شاء اللہ اس پر بھی میں اپنے کسی آئندہ لیکچر میں تفصیل سے بحث کروں گا کہ ہر لفظ کے کیا مانیں غرض یہ ہے کہ رسول اکرم نے جو حکومت قائم کی اس کے شعبہ مالیہ پر بھی توجہ کی ضرورت تھی اور علاوہ ان مستقل یا نیم مستقل آمدنیوں کے ایک اور چیز ہمیں نظر آتی ہے وقتاً فوقتاً اگر رقم کی ضرورت ہوتی تو رسول اللہ خطبہ دیتے مسلمانوں کو تشویق دلاتے کہ ملک کی فلاں ضرورت کے لیے دل کھول کر چندہ دیں کی ایک مثال ذہن میں آتی ہے وہ میں ذکر کرتا ہوں اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس زمانے کے مسلمان کیسے تھے جنگ تبوک کا ذکر ہے دنیا کی ایک بڑی سب سے بڑی سلطنتوں میں سے ایک سلطنت بیزنٹائن امپائر سے جنگ ہے اور عرب کے بے خانمان بدیوں کو مسلمانوں کو مقابلہ کرنا ہے اور یہ مدینہ سے دور ایک مہینے کی مسافت کے سفر کے بعد ان کی سرحد تک ہم پہنچ سکتے ہیں وہاں جانا ہے شدید گرمی کا زمانہ ہے ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہے وغیرہ وغیرہ تو اس وقت رسول اللہ نے لوگوں کو تشریح دلائی کہ اس خدمت میں دل کھول کر حصہ لیا انہوں نے حصہ لیا اور جنگ کامیاب بھی رہی لیکن جن لوگوں نے چندہ دیا ان کی تین مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں سب سے پہلے حضرت عثمان آئے بہت مالدار تاجر تھے بہت ہی مقیر دیندار آدمی تھے اسلام کی ہمیشہ مالی خدمت دل کھول کر کرتے تھے تو انہوں نے جہاں تک مجھے یاد ہے اس وقت زبانی چالیس ہزار اشرفیاں پیش کی ظاہر ہے کہ اتنی بڑی رقم ہے کہ آج بھی اسے ہم ایک بڑی رقم کہہ سکتے ہیں جو چالیس ہزار اشرفیاں دے انہوں نے دی رسول اللہ خوش ہوئے اور علاوہ اور چیزوں کے دعا دینے کے بعد یہ فرمایا کہ آج سے تم جو چاہے کرو خدا نے تمہیں معاف کر دیا اس سے بڑھ کر انہیں کیا مسرت ہو سکتی ہے کہ اس تھوڑے سے مال ان کا سارا مال نہیں تھا ان کے مال کا ایک جس تھا اس سے یہ عظیم الشان بشارت انہوں نے کی تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر آ انہوں نے دس ہزار درہم پیش کیے رسول اللہ کے سوال پر انہوں نے کہا کہ میری یا رسول اللہ میری آدھی جائیداد اپنی دنیا کی پونجی کا آدھا حصہ میں خدمت میں پیش کر رسول اللہ خوش گئے ان کو بھی دی پھر ہم بلکہ پانچ سو مگر رسول اللہ کے سوال پر کہ گھر میں کیا چھوڑا ہے تو انہیں کہا اللہ اور رسول کی محبت کے سوا کوئی چیز نہیں ظاہر ہے کہ اس شخصیت کا دنیا کی کسی انسان سے مقابلہ نہیں کر سکتی نبی کے بعد کوئی شخص ہوتا ہے تو ایسا ہی شخص ہوتا ہے جو ضرورت پر اپنی ہر چیز کروا یہی لوگ تھے جنہوں نے اسلام کو پھیلایا ظاہر ہے کہ ہم لوگ اگر رسول اللہ کے زمانے میں ہوں تو ہمیں شرم سے مر جانا پڑے گا ان لوگوں کے مقابلے میں ہماری جو حرکات ہماری جو عاداتی اس کے بعد میں کچھ آپ کو تعلیم کے متعلق ذکر کروں گا اس کی بھی ضرورت تھی ہمارے نبی امی علیہ السلاۃ والسلام پر سب سے پہلی وہی جو نازل ہوئی وہ بسم دس میں رب یعنی پڑھو یہ ایک پالیسی تھی جو رسول اللہ کو سجھائی گئی اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری عمر کوشش رہی کہ امت میں لکھنے پڑھنے کو پھیلائیں تعلیم کو پھیلائیں جو ایک مثالیں میں دوں گا مدینہ منورہ پہنچے تو سب سے پہلا کام مسجد کا بنانا تھا اور اس مسجد کے اندر ایک حصہ تعلیم کے لیے مخصوص تھا صفا صفا پلیٹ فارم کو کہتے ہیں مسجد کے ایک حصے میں ذرا ایک ڈائس کے طور پر بلند پلیٹ فارم بنا دیا گیا تھا جو دن کے وقت تعلیم گاہ کا کام دیتا اور رات کے وقت بے خانمان لوگوں کے لیے سونے کی جگہ تھا میری گستاخی مار میں کہوں گا کہ یہ پہلی ریسیڈینشیل یونیورسٹی تھی جو رسول اللہ نے قائم فرمائی پہلے ہی دن وہاں لوگ تعلیم کے لیے شہر کے باشندے بھی آتے وہاں بے خاندان لوگ بھی رہتے وہ بھی تعلیم پاتے اور یہ تعلیم مختلف قسم کی تھی مختلف لوگوں کی ضرورتوں جو لوگ بالکل ہی ان پڑھ تھے ان کو لکھنا پڑھنا سکھایا جائے اس کا بھی وہاں نہیں جو لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان کو کسی کو مثلا قرآن حفظ کرنے کی تعلیم دی جاتی کسی کو قرآن پڑھ کر اس کے معنی سمجھائے جاتے تفسیر کی تعلیم ہوتی کسی کو کچھ کسی کو کچھ اور بعض بڑی مثالیں انداز مثالیں ملتی ہیں ایک صاحب کو اس بات پر معمور کیا گیا کہ وہ لوگوں کو لکھنا سکھائیں کیونکہ وہ بہت خوش خط تھے یہ لفظ سنا ایک اور صاحب کو قرآن کی تعلیم پر معمول کیا گیا ایک دن وہ آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے ایک شخص کو قرآن کی تعلیم دی اور اس نے اظہار شکر گزاری کے طور پر مجھے ایک کمان دی ہے تاکہ اللہ کی راہ میں میں اس سے جہاد کروں کیا میں اسے لے سکتا ہوں رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ آگ کی کمان ہے نل دورے ہوئے گئے اسے اپنے شاگرد کو واپس کر دیا حالانکہ سراہد سے انہوں نے اصرار کے ساتھ کہا کہ یہ میری ذات کے لیے درکار نہیں ہے میرا شاگرد چاہتا ہے کہ اس سے جہاد کی اللہ کیا جائے مگر رسول اللہ نے کہا اس میں ایک شائبہ ہے کہ تم تعلیم کا معاوضہ لینا چاہتے ابتدان ہر چیز رضاکارانہ احساس پر تھی ممکن ہے بعد کے زمانے میں جب حکومت نے اساتذہ معمور کیے مدینے میں بھی مدینے کے باہر مقامات پر بھی ممکن ہے کہ انہیں حکومت کی طرف سے تنخواہیں دی گئی مگر شاگردوں سے لینے کی ممانعت کی گئی تعلیم کے سلسلے میں بھی بیان کرنا پڑے گا ایک مثال دیتا ہوں حضرت جبل ہیں یا حضم ان دونوں میں سے کسی ایک کو یمن میں انسپکٹر جنرل آف ایجوکیشن کے طور پر بھیجا جاتا ہے ان کا فریضہ تبری نے لکھا ہے عمال ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں ایک کمشنر یا ایک عہدیدار کے علاقے کے بعد دوسرے کے عہدیدار کے علاقے میں جائیں اور وہاں تعلیم کا بندوبست اور انتظام کریں جب یمن کے متعلق یہ سراعت ملتی ہے تو کوئی تعجب نہیں کہ اور صوبوں میں بھی ایسا ہی انتظام کیا گیا ہوگا اور اسی احساس پر ہوا ہوگا کہ مقامی مدرس بھی معمول ہوں اور صدر مدرس اور مدرسوں کا ناظر وغیرہ اس طرح کے عہدے معمول کیے گئے ہوں تاکہ حکومت کی نگرانی بھی رہے تعلیم پر اچھے اساتذہ بھی معمول کیے جائیں ان کی طرف سے اگر کوئی نامناسب چیزیں دور میں آتی ہیں تو اس کا سدبا اور اس کی اصلاح وغیرہ کی جا سکے کچھ الفاظ اب عدلیہ کے متعلق بھی میں بیان کروں گا اس کی بھی ضرورت پیش آئی تھی اس کا بھی رسول اللہ نے بندوبست کیا بالکل ابتدا میں مسلمانوں کی تقریباً ساری آبادی شہر مدینہ میں تھی ان کی تعداد چند سو سے زیادہ بھی نہیں تھی ان میں جھگڑے بھی نہیں تھے مسلمانوں میں جھگڑوں کا سوال نہیں ہونا چاہیے وقتاً فوقتاً کبھی کوئی سوال ہوتا فتویٰ پوچھا جاتا کہ اس بارے میں کیا کرنا چاہیے یا کبھی کوئی جھگڑا انسانی فطرت کے باعث ہو جاتا تو لوگ یا تو اپنے قبیلے کے سردار سے رجوع ہوتے یا رسول اللہ کے پاس اور فی الفور وہ مقدمہ شاید ایک ہی دن میں طے ہو کر فیصلہ نافذ بھی ہو جاتا کوئی فیس نہیں لی جاتی اور کوئی دشواری بھی نہیں ہوتی ہر شخص کو اجازت تھی کہ اعلیٰ ترین افسر عدالت حکمران ملک رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوں اپنی شکایت پیش کریں اور فیصلہ پا لیں رفتہ رفتہ جب سلطنت کی توسیع ہوئی تو مختلف مقاموں پر بھی عدلی انتظامات کی ضرورت پیش آئی اس سلسلے میں ایک دلچسپ چیز یہ دیکھنے میں آئی کہ جب یمن کے علاقے نجران کے عیسائی مدینہ منورہ آئے اور انہوں نے اسلام قبول کرنے سے تو انکار کیا لیکن اسلامی مملکت کے ماتحت بن کر رہنے کو قبول کر لیا اور کچھ شرطیں بھی ہیں ہمارے گرجا برقرار رہیں گے ہمارے گرجاؤں کے سردار کو ہم ہی متعین کریں گے تم نہ کرو گے وغیرہ کچھ اس طرح کی تفصیلیں ہیں آخر میں انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک حاکم عدالت کی ضرورت ہے تم کسی اچھے مسلمان کو ہے غیر مسلم خود ہو کر مسلمان حاکم کی غیر جانبداری پر اعتماد کرتے ہوئے حاکم ملک سے رسول اکرم سے درخواست کرتے ہیں کہ انہیں ایک مسلمان جج مہیا کیا جائے رسول اللہ حضرت ابو عبیدہ کے انخلا کو روانہ کرتے ہیں کہ وہ امین و حادی علما وہ قابل اعتماد شخص ہیں مسلمانوں کے اور وہ اپنے فرائض کو وہاں اس خوبی سے انجام دیتے ہیں کہ ملک میں جلدی ہی اسلام بھی پھیلنے لگا بہت سے عیسائی مسلمان بھی ہوتے ہیں اسی طرح مختلف مقامات کی قاضیوں کو مختلف ہدایتیں نہیں دی جاتی رہیں مثلا ایک مرتبہ حضرت علی کو ایک جگہ کا قاضی بنا کر بھیجا گیا بہت نوجوان تھے اس وقت اسلام لائے ان کی عمر دس سال کی بھی نہیں تھی مکہ مظمہ میں مدینے میں پہنچے تو عمر ذرا بڑی ضرور ہو گئی تھی لیکن بہت نوجوان مسلمان جب انہیں خاضی نامزد کیا گیا تو وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے کبھی کام کیا نہیں میں کیسے کروں گھبرائے ہچکچائے تو رسول اللہ نے ان سے کہا ایک بنیادی اصول میں تمہیں بتاتا ہوں کوئی شخص تمہارے پاس آئے کوئی شکایت پیش کرے کوئی نالش کرے تو اس کی بات پر اپنے آپ کو مبنی کر کے فیصلہ نہ کرو جب تک کہ مدعا علیہ ثانی کو بھی بلا کر اس کا بیان نہ سن یہ دونوں کے بیانات کی روشنی میں تم ثوابی فیصلہ کر سکتے حضرت علی کہتے ہیں اس کے بعد سے میں ساری عمر عدالتی فیصلے طے کرتا رہا ہوں اور مجھے کبھی جھجک نہیں ہوئی کیونکہ بنیادی اصول یہی تھا کہ دونوں آدمیوں کی باتیں سنو اور اس کی روشنی میں ایک صحیح نتیجے تک پہنچ یہ تمام آپ چاہیں کہہ لیجیے پریمیٹیو چیزیں تھیں لیکن اسی طرح اسلامی مملکت کے مختلف محکموں مختلف اداروں کا آغاز ہوا تھا تعلیم کا بھی انتظام ہوا فوج کا بھی انتظام ہوا مالیے کا بھی انتظام ہوا سرکاری سیکرٹریٹ کا بھی انتظام ہوا سفارتوں کے بھیجنے سفارتوں کے قبول کرنے غرض یہ کہ جن جن چیزوں کی اس وقت ضرورت تھی ان میں سے ہر ایک کا عصل ضرورت انتظام کیا جاتا تھا اور اس میں بعد کے زمانے میں اگر ترقیاں نظر آتی ہیں تو اہل کے انتظامات کی ترقی یافتہ صورت تھی یہ مختصر سی چیزیں تھیں جو میں نے آپ سے نفس کے متعلق بیان کی اور میں سمجھتا ہوں کہ آج اس پر میں اتفاق کر سکتا ہوں اور میں ان چند سوالات پر توجہ کروں گا جو پیش کی گئی پیش کیے گئے ان میں سے پہلا سوال یہ ہے آپ نے کہا بیت المعمور سے اگر ایک پتھر پھینکے تو کعبے کی چھت پر گرے گا جدید علم کی روشنی میں زمین متحرک ہے اس لحاظ سے کعبے کا مقام بیت المعمور کے لحاظ سے ریلیٹیولی تبدیل ہوتا رہے گا وضاحت غالباً آپ میرے اشارے کے چند الفاظ پر توجہ نہیں کی میں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ ایک دوسرے عالم کی چیز ہونے کی وجہ سے اس کو ہم سمبولک سمجھ سکتے ہیں اور یہ ہم کو اس لیے بیان کیا گیا کہ اہل زمین کو زمینی چیزوں ہی کے مطابق سمجھایا جا سکتا ہے اس عالم کی چیزوں کو زمینی اثرات پر ہم واضح نہیں کر سکتے دوسری چیز میں مذاق آپ سے پوچھوں گا کہ اگر زمین متحرک ہے تو آپ کیوں فرض کرتے ہیں کہ آسمان متحرک نہ ہو اگر آسمان بھی بالکل اسی طرح گردش کرتا ہے تو اس کی جلدی میں کبھی فرق نہیں ہوگا بہرحال اس کے متعلق میں سوائے اس کے کچھ کہنا نہیں چاہتا کہ حدیث شریف میں اس کا ذکر آیا ہے اس کو اگر رمز کے طور پر سمبالک طور پر لیں تو اس سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں اور آج کے علم کی روشنی میں آپ سوال کریں تو ممکن ہے کل کا علم کوئی اور چیز ہو جائے اس لیے ہمارے ریلیٹو علم جو ہیں ان کی اساس پر ان روحانی اور عالم بالا کی چیزوں کو جانچنا نہیں چاہیے اس کے بعد ایک سوال ہے آپ نے ابھی اپنے لیکچر میں بتایا ہے کہ حضور نے حضرت بلال کو اذان سکھائی اور یہ بتایا کہ کن لفظوں کو کھینچ کر ادا کرنا چاہیے کن لفظوں کے احتساب سے اس طرح موسیقی بتائی اس بیان کی روشنی میں براہ کرم وضاحت کریں کہ موسیقی کی اسلام میں کس حد تک گنجائش ہے اسی میں اور بہت سی چیزوں سے معلوم ہوتا ہے کہ موسیقی ممانعت بالکل نہیں ہے ممانعت اگر ہوگی تو مثلا نماز کے بعد بھی ہم موسیقی کو جاری رکھیں مثلاً اس کا منشا ایسی دل بہلائی ہو جو اخلاقی نقطۂ نظر سے برا سمجھا جائے ورنہ کچھ مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں ایک دن رسول اللہ نے ایک نکاح کی دعوت سے ولیمے سے گھر واپس آ کر اپنی بیوی حضرت عائشہ سے فرمایا اے عائشہ آج میں تمہارے خاندان کے ایک فرد کی شادی میں گیا تھا مگر وہاں کوئی موسیقی نہیں تھی یہ کیسی بات یعنی رسول اللہ فرماتے ہیں کہ نکاح کے سلسلے میں موسیقی کی ضرورت ہے ایک اور مثال لیتا ہوں ایک یہ حجت الوداع کے زمانے کا واقعہ ہے رسول اللہ مینا میں مقیم تھے اور وہاں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے ڈیرے کے اندر جہاں رسول لیتے ہوئے تھے اور چہرے پر چادر ڈال کر آرام فرما رہے تھے اور میرے پاس ہی چند لڑکیاں دف بجا رہی اتنے میں حضرت ابو بکر رسول اللہ سے ملنے کے لیے آئے اور ان لڑکیوں کو ڈانٹا یہ کیا شیطانی کام ہے جاؤ یہاں سے رسول اللہ جو سوئے ہوئے نہیں تھے سر اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اے ابو بکر یہ عید کا دن ہے دوسرے الفاظ میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے بلکہ اس کے بدلا ہونا چاہیے اسی طرح ایک اور عید کے سلسلے میں مدینہ منورہ کا واقعہ ہے وہ غالباً دو ہجری یا تین ہجری بہت ہی ابتدائی زمانے کا واقعہ ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے رسول اللہ کے مکان کے یعنی ہمارے مکان کے سامنے کچھ ٹام ٹام کی آواز ہونے لگی اور کچھ شور بھی سننے میں آیا رسول اللہ اٹھے دیکھا کہ کیا ہے اس کے بعد مجھے بھی بلایا اور مجھے اپنے پیچھے کھڑا کیا میری ٹھڈی رسول اللہ کے کندھے پر تھی تاکہ میں اس تماشے کو دیکھوں مدینہ منورہ میں حبشیوں کی ایک آبادی تھی اور وہاں کے خاص کر نوجوان افراد آبادی کا کمال رکھتے چنانچہ عید کے دن وہ مدینہ کی گلیوں میں گزر سے گزرتے اور وہاں اپنے آبادی کے کرتب ہر مکان کے سامنے دکھاتے اور مکان والا یقیناً ان کو کچھ نہ کچھ انعام دیتا اس سے روکا نہیں گیا بلکہ اپنی بیوی حضرت عائشہ کو دکھانے کے لیے بھی بلاتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد پوچھا عائشہ سے بس میں ابھی اور دیکھوں بلاخر حضرت عائشہ کہ میں خود ہی تھک گئی تو جب میں اندر چلی گئی رسول اللہ نے ان حبشی بچوں کے سلسلے میں ایک چھوٹی سی چیز یاد آتی ہے وہ بھی عرض کیے دیتا جب رسول اللہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے اور لوگ خدا میں آپ کا انتظار کرتے رہے اس سلسلے میں ایک چھوٹی سی روایت ملتی ہے کہ مدینہ کی ساری آبادی مسلمانوں ہی کی نہیں غیر مسلموں کی بھی اپنی مہمان نوازی کے اظہار کے لیے اس استقبال میں حصہ لیتی رہی اور یہ حبشی بچے بھی اس دن دوڑے ہوئے آئے اور اپنے بازی کے کر کر رسول اللہ کے سامنے دکھا اس سے ان کی فراغ دلی وسیع القلوی اور مہمان نوازی کا مظاہرہ ہوتا ہے چنانچہ رسول اللہ بھی ان لوگوں کی تعلیم قلبی کیا کرتے تھے اور ان سے محبت سے پیش آتے اور ان کی غالباً کچھ مالی امداد وغیرہ بھی کیا کرتے تھے اسی طرح موسیقی کے سلسلے میں آپ ایک اور چیز کو بھی بلائیے قرآن مجید کی تلاوت بھی ایک موسیقی ہی کی شاخ اس پر رسول اللہ کے احکام ہیں کہ قرآن کو معمولی نثر عبادت کے لیے نہ پڑھو اچھے آواز کے ساتھ اور یہ بھی ہے کہ خدا نے کسی غنا کسی گانے کی اجازت اتنی نہیں دی ہے جتنے قرآن کو گانے یعنی قرآن کی اچھی آواز سے تلاوت کرنے کے لیے اتنی اجازت ایک دوسری حدیث کے الفاظ ہیں خدا کسی گانے کی آواز پر اتنا کان نہیں دھرتا جتنا قرآن مجید کی اچھی آواز کے ساتھ تلاوت کرنے پر اپنے کام کو لگاتا ہے تو غرض یہ ہے کہ موسیقی کی کوئی اصولی ممانعت نہیں ہے اگر موسیقی کا مقصد اچھا اور اس سے ہمارے مذہبی عبادات میں کوئی حرج واقع نہ ہوتا اگر آپ کو مزید تفصیلوں کی ضرورت ہو تو امام غزالی کی کتاب احیاء العلوم کو دیکھیے اس میں پورے کا پورے باپ کا باب اسی موضوع پر ہے تفصیل سے بتاتے ہیں کہ اسلام میں موسیقی کی اور گانے کی کیا حیثیت ہے آخری سوال ہے آپ نے جس سلطنت کے وجود کا تذکرہ کیا ہے اور اس کے لیے بے شمار شعبے گنوائے ہیں ان کے نظم و نسق چلانے کے ذرائع آمدنی کیا تھے جبکہ اس وقت کا عرب معاشرہ نہ زرعی تھا نہ صنعی مہا تجارت سے تیس لاکھ کلو میٹر سلطنت کیسے چلتی تھی میں آپ سے جو چیز اس نماز کے بعد کے لیکچر میں بیان کی ہے اس سے اس کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا کہ کس طرح ابتدان رضاکارانہ رقمیں رسول اللہ کو ملتی تھی اور کس طرح بعد میں زکوٰۃ کو خرچ کیا گیا اور کس طرح بعد میں مالی نظام ترقی کرتا گیا اور اس کے لیے ان شاء اللہ ایک معینہ لیکچر ہی مخصوص ہے حکومت کا مالیہ یہ چند چیزیں تھیں جو میرے ذہن میں آئیں اور میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے زحمت فرمائی اس لیکچر کے لیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ کوئی اور سوال ہے ایک یہ سوال یہ ہے حبشی بچوں کے بازی کے کمالات میں موسیقی کا ذکر کبھی بھی نہیں آیا ہے میں یہ کہہ رہا تھا کہ عید کے موقع پر موسیقی بھی ہوتی ہے اور دیگر کرتب بھی ہوتے ہیں یہ موسیقی کی اجازت نہیں بلکہ کھیل کود کی بھی اجازت ہوتی ہے یہ کہنا تھا میرا منشا مرحوم کی خلخانی اور چہلوں سے متعلق آپ کا کیا نظریہ ہے کیا یہ شرعی قانون ہے جب کہ حضور اور خلفۂ راشدین سے متعلق اس رسم سے کوئی آگاہی نہیں ہے میں عرض کروں گا کہ اگر تیسرے دن میت مرنے کے تیسرے دن پھر دسویں دن پھر چالیسویں دن پھر ہر سال اگر ہم کچھ کام کرتے ہیں وہ کام یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کریں اور اس کا ثواب متوفع شخص تک پہنچانے کی خدا سے دعا کریں اس میں کوئی امر معنی نہیں ہے چاہے ہر روز کریں چاہے سال میں ایک بار کریں چاہے میت کے خاطر اقدام متعدد بار کریں بعد میں سال میں ایک بار کریں اس میں مجھے کوئی امر معنی نہیں معلوم ہوگا اور میرے مرنے کے بعد اگر آپ بھی میرے لیے دعا کریں تو میں آپ کا ممنون ہی رہوں گا